بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج جو ٹوٹوریل میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ فیس بک سے ریلیٹڈ ہے کہ فیس بک ہم کیسے یوز کرتے ہیں اس پہ پوسٹ کیسے کرتے ہیں اس پہ فرینڈز ریکویسٹ ایکسیپٹ کیسے کرتے ہیں فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کیسے کرتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں جو فیس بک سے ریلیٹڈ ہم عام طور پر کرتے ہیں ان کا میں ایک ڈیمو پیش کروں گا فیس بک یوز کرنا بہت ایزی ہے لیکن کچھ دوستوں کو فیس بک یوز کرنے میں دشواری ہے تو میرا مقصد یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو بیسک بیسک جو چیزیں فیس بک کی ہیں وہ میں بتا سکوں تاکہ وہ مزید ایکسپلور کرنے کے لیے انہیں بیسکس کا علم ضروری ہے اور بیسکس کا علم میرا یہ پوڈ کاسٹ انہیں فراہم کرے گا اب میں سٹارٹ کرتا ہوں پہلے فیس بک ڈاٹ کام والی ویب سائٹ پر جاؤں گا فیس بک ڈاٹ کام کی دو ویب سائٹس ہیں ایک تو مین ویب سائٹس ہے W W W dot Facebook dot com لیکن وہ موسٹلی ایکسیسیبل نہیں ہے جوس کے ساتھ اور اس میں ڈائنامک ہے چینجز آتی رہتی ہیں تو کبھی وہ جوز کے ساتھ ایکسیسیبلٹی ہمیں کچھ نہ کچھ دیتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جوز وہاں جاتے ہی جو ہے نا ان ریسپونسو ہو جاتا ہے تو ابھی پریزنٹلی مجھے نہیں پتا اس کی کیا اسٹیٹ ہے لیکن موسٹلی ہم موبائل ورژن جو اس کا ہے وہ یوز کرتے ہیں اور وہ موسٹلی ہمیں ہمارے پاس ایکسیسیبل رہتا ہے اور اس کے اندر ہم تقریباً تمام کام کر لیتے ہیں جو کوئی سائٹڈ یوزر فیس بک کے ساتھ چیٹ کر سکتا ہے یا پوسٹ کر سکتا ہے یا لائکنگ کر سکتا ہے وہ تمام کام ہم بھی کر سکتے ہیں تو mobile Facebook website جو ہے موبائل ورژن اس کا یو آر ایل یا اس کا ایڈریس ہے H T T P colon slash slash M dot Facebook dot com تو ابھی میں یہ اس ویب سائٹ پر جاؤں گا چونکہ میں انٹرنیٹ ایکسپلورر میرا ڈیفالٹ براؤزر ہے اور میں ونڈوز آر سے رن ڈائلاگ باکس کو سامنے لاؤں گا Windows R run dialog type the name of a program comma folder comma document comma or internet resource comma and Windows will open control سے میں نے اس کو خاموش کرایا اب یہاں میں لکھوں گا H colon slash slash slash slash M period F A C C E O O O K place for لکھا H T T dot Facebook dot com اب میں یہاں کر دوں گا Com. Enter. Folder view. List view. Gold wave. 25 of 31. Windows Internet Explorer. New tab page. Facebook copyright 2014. Page has one region comma. Three headings and seven links. Welcome to Facebook heading level one graphic Facebook link recreate. Heading level create account. Create account کیونکہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں یہاں کریٹ اکاؤنٹ کر کے نہیں دکھاؤں گا سمپل ہے کریٹ اکاؤنٹ کرنا بھی آپ نے اس لنک پر انٹر پریس کرنا ہے اور اپنا نام ای میل ایڈریس وغیرہ اور پاسورڈ وغیرہ آپ انٹر کر دیں گے موبائل نمبر تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ایک ای میل ملے گی فیس بک کی طرف سے آپ کی ای میل آئی ڈی پر وہاں جا کے آپ نے اپنی ای میل کو کنفرم کرنا ہے دیے گئے لنک پر اپنی میل کو کھولیں گے تو وہاں ایک لنک دیا ہوگا اس پہ آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ویریفائڈ ہو جائے گا اور نیکسٹ ٹائم آپ اسی طرح سائن ان کریں گے جیسے اب میں سائن ان کروں گا تو اب میں ای سے ایڈٹ باکس ڈھونڈتا ہوں ای میل کا ای میل اور فون تو میں یہاں ای میل اپنا پٹ کروں گا جو میرا ای میل آئی ڈی ہے Umair the scholar at gmail dot com میں نے کیا تو وہ ایڈٹ باکس سے باہر آ گیا یا آپ ٹیب سے بھی ایڈٹ باکس سے باہر آ سکتے ہیں اور بی پریس کریں گے تو لاگ ان بٹن آ جائے گا اور لاگ ان بٹن پہ ہم انٹر پریس کر دیں گے اب یہ لاگ ان ہو جائے گا Facebook, Facebook link graphic, Apple link graphic, page has one region, comma, nine headings and 97 links. اب یہ مین پیج اوپن ہو گیا ہے موسٹ ایکٹیویٹیز جو ہماری ہیں وہ اسی پیج سے ریلیٹڈ ہیں کچھ ایکٹیویٹیز ہم اس پیج پر موجود لنکس کو یوز کرتے ہوئے کریں گے جس طرح نوٹیفیکیشنز اور میسیجز ہیں وہ اس پیج کے ریلیٹو لنکس کو لے کر ہم کریں گے لیکن وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بالفر جیسے کہ ابھی ہم نے لاگ ان کر دیا ہے موسٹلی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم لاگ ان کر لیتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی پوسٹ کرتے ہیں پوسٹ اس طرح ہے ہر بندے کو ایک وال ایک جگہ اسائن کی گئی ہے فیس بک کے اوپر تو اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس ہر بندے کی ایک وال ہوتی ہے اس وال کے اوپر جو چاہے وہ لکھ سکتا ہے ایک دن میں وہ کچھ بھی مطلب جتنی پوسٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی سے کوئی مطلب لمیٹیشن اس کی نہیں ہے اور جو اس کے دل میں آئے لکھے کوئی کوٹیشن لکھے کوئی آرٹیکل لکھے کوئی بات لکھے اردو میں لکھے انگلش میں لکھے اٹس اپ ٹو یو آپ جیسے لکھنا چاہتے ہیں اب میں اس پیج پہ آ گیا ہوں اب میں بی پریس کر کے پوسٹ کا بٹن ڈھونڈوں گا search button button button post post اب یہ آ گیا اس سے اوپر میں پریس کروں گا تو ایڈٹ باکس کے اندر میں لینڈ کر جاؤں گا یہ ٹک کی آواز آئی ایڈٹ باکس آ گیا ہے اس ایڈٹ باکس کے اندر میں وہ میسج لکھوں گا جو میں چاہتا ہوں کہ میری وال کے اوپر لگے اور میرے جو دوست ہیں یا جو بھی میرے فرینڈز ہیں یا اگر پبلک کر رہا ہوں تو جو بھی مطلب میری وال کو وزٹ کرے تو وہ میری پوسٹ دیکھ سکے تو میں یہاں پر کچھ بھی لکھ دوں گا جس طرح میں لکھتا ہوں یہاں پر good morning morning H-A-V-E-H-A-N-R-C-E-N-I-T-A-Y They exclaim Good morning friends, have a nice day یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے Selected, good morning friends exclaim Have a nice day exclaim یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کچھ اپنے کمپیوٹر سے کاپی کر کے کنٹرول سی سے کاپی کر کے یہاں کنٹرول وی پریس کر کے پیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ جیسے کرنا چاہیں اب میں ورچوئل پی سی کر پریس کروں گا یہ ایڈٹ باکس سے باہر آ گیا اور اب نیچے ایک پوسٹ بٹن ہے پوسٹنگ ٹو لنک پبلک یہ پبلک کی سیٹنگ میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے پبلک یہ ہوتا ہے کہ میری جو پوسٹ ہے چاہے میرا کوئی فرینڈ ہے یا نہیں ہے اگر وہ میری ویب یہ فیس بک پہ میری وال کو وزٹ کرے تو اس کو نظر آئے کہ میں نے کیا پوسٹ کیا ہے موسٹلی لوگ یہاں پہ فرینڈس کرتے ہیں یا اونلی فرینڈز اور فرینڈس کرتے ہیں یہ دو تین لیولز ہوتے ہیں جب میں سیٹنگز ڈسکس کروں گا تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں جو ہے نا وہ یہ سیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کے آپ کی وال دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی وال نہیں دیکھ سکتا پرائیویسی کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فرینڈز اور فرینڈز پہ رکھ لیں اور اگر کوئی پوسٹ آپ پبلک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پبلک بھی اسے کر سکتے ہیں مور آپشنس پر کلک کریں گے تو آپ اس کو پوسٹ کو پبلک بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ابھی چونکہ میرے بائی ڈیفالٹ ہی پبلک ہے یا آپ چاہیں تو ایک آدھ کوئی پوسٹ آپ صرف فرینڈس کو شو کرانا چاہتے ہیں تو آپ مور سے کر سکتے ہیں تو ابھی میں صرف جنرلی آپ کو پوسٹ کرنا سکھا رہا ہوں تو یہ پوسٹ بٹن ہے اس کے اوپر میں اب انٹر پریس کر دوں گا Facebook link graphic. Edit. Search button اب یہ پوسٹ ہو گیا ہوگا اب اس پیج کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں کے نام کے ساتھ ہیڈنگز ہیں تو اب دیکھتے ہیں ایج پریس کرتا ہوں اب یہاں پر ابھی میرے نام کے ساتھ ابھی نہیں آیا لیکن موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ جب آپ پوسٹ کر لیتے ہیں تو بالکل جب آپ ایچ پریس کرتے ہیں تو سامنے آپ کے نام کے ساتھ آپ کی پوسٹ جو ہے جو آپ نے کی ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے لکھا تھا good morning friends have a nice day تو وہ آپ کو نظر آ جاتی ابھی نہیں نظر آ رہی لیکن موسٹلی نظر آتی ہے اور وہ پوسٹ ہو چکا ہے میسج آپ کی وال پہ ہے اگر ابھی میں آپ کی وال کھولوں یعنی میں ابھی امیر جاز کی وال کھولوں تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ابھی جو میں نے میسیج کی ہے وہ بھی نظر آ جائے گا یہ جو ہیڈنگ سے جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں محمد زید صدیقی تو یہ میرے فرینڈز لسٹ میں ہے یا نیچے آپ نے ایک اور نام سنا جامی ملک یہ میرے میرے فرینڈ لسٹ میں ہیں ہیں دو دوست انہوں نے اپنی پہ کچھ کچھ نہ ابھی لکھا ہے اور کیا لکھا ہے تو ابھی ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہمارا فرسٹ تھا پوسٹنگ کرنا پوسٹنگ کرنا آپ کو آئی تھنک بیسک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مزید سیٹنگ کے لحاظ سے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں لیکن ابھی ذرا میں آپ کو نیوز فیڈ دکھا دوں کہ اس پیج کے اوپر جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں یا جو گروپس آپ نے ایڈ کیے ہیں وہ ڈفرینٹ نام کے ساتھ ڈفرینٹ ان کے نام آئیں گے ہیڈنگس ہیڈنگس کے کے ساتھ آپ ایچ ایچ پریس کر ان تک جا سکتے ہیں اور اگر انہوں نے جو پوسٹ کیا وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن ایرو پریس کریں گے اب جیسے اب میں ایچ پریس کروں گا محمد زید صدیقی کی ہیڈنگ ہے اب میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا اب انہوں نے کوئی ایک حدیث لکھی ہے it was narrated by ابو مسد When, quote the messenger of Allah left Paran, right Paran said, call an apostrophe, let the one who has most knowledge of the book of Allah lead the people in prayer period, if they are equal in terms of knowledge. Of the cur apostrophe h comma, let the one who emigrated first left Paran lead them right Paran period, if they are equal in terms of emigration comma, let the one who has more knowledge of the sunnah comma, left parent leads them right parent period if they are equal in terms of knowledge of the son not comma let the one who is oldest left parent lead them right parent period do not lead a man in prayer in this place of dot dot dot land اب یہ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے آ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آ, جو شخص آ, جماعت میں آپ امام اس کو بنائیں کرائٹیریا مینشن کیا ہے شروع شروع میں کہ جس کے پاس قرآن پاک کا علم زیادہ ہو اسے بنائیں اور اگر قرآن پاک کا علم سب کے پاس ایکول ہو جتنے لوگ ہیں تو اس کو بنایا جائے جس نے پہلے ہجرت کی اس طرح یہ حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پوسٹ کی ہے جزاک اللہ اور اس طرح آپ چاہیں تو آپ بھی کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں احادیث بھی پوسٹ کر سکتے ہیں اور گڈ آرٹیکلس بھی پوسٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ پوسٹ کیا ہے لیکن یہ حدیث اگر بڑی تھی مطلب کچھ کیریکٹر شو ہو رہے تھے اب کنٹینیو ٹوٹل یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہو رہی اگر میں تمام پوری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں کنٹینیو کے لنک پر کلک کروں گا جس طرح کہ میں ابھی oh. کر کے دکھاتا ہوں شفٹ انٹر میں پریس کروں گا اب میں پریس کروں گا اگین دوبارہ محمد زید صدیق یہ یہ واز نیریٹڈ لائنیں ہم نے پڑھ لی تھی apostrophe. کسی کی جگہ جس کا حق ہو اس کی جگہ پہ بیٹھنا جو ہے نا غلط ہے انلیس اینڈ انٹل کہ وہ آپ کو اجازت دے تو یہ ٹوٹل حدیث ہم نے مکمل جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر لی مطلب نیچے یہ اردو میں کچھ لکھا ہے جوز اس کو صحیح نہیں پڑھ رہا اگر آپ نے این وی ڈی انسٹال کیا ہے تو وہ بھی آپ کو صحیح پڑھ کے سنا دے گا تو یہ مطلب اس پوسٹ کے اندر یہ تھوڑی سی اردو تھی جو ابھی ہم نہیں پڑھ پا رہے تھے اب نیچے ڈاؤن ایرو پریس کرتا ہوں کہ اور کیا میسج ہے یا میسج اینڈ ہو چکا ہے یہ اب انہوں نے ریفرنس وغیرہ جہاں سے انہوں نے لی تھی یہ حدیث جہاں سے کاپی کی ہے تو وہ ریفرنس وغیرہ انہوں نے یہاں پیسٹ کیا ہے اب اس کے نیچے لکھا ہے yesterday at seven colon four one P M یعنی زید صدیقی نے جو پوسٹ جب کی تھی تب سات بج کر اکتالیس منٹ شام کے ہو رہے تھے یہ رات انہوں نے پوسٹ کی تھی شام تو یہ مطلب ٹائم آتا ہے تو ٹائم بھی آپ کی پوسٹ جو آپ کا دوست کرے یا آپ کریں گے تو وہاں پہ نیچے ٹائم بھی لکھا آئے گا کہ کس وقت آپ نے پوسٹ کی تھی آپ ڈاؤن ایرو مزید پریس کریں گے لنک لائک اب یہاں اگر میں اس پہ انٹر پریس کر دوں تو یہ ان کی پوسٹ میں لائک کروں گا میں اس پہ انٹر پریس کرتا ہوں جو پوسٹ آپ کو پسند آئے آپ یہاں لائک اسے کر سکتے ہیں اور جب آپ لائک کر لیں گے تو وہ لائک کا لنک جو ہے نا وہ ان لائک بن جائے گا ان لائک کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ اس کو آلریڈی لائک کر چکے ہیں اگر آپ دوبارہ ان لائک کے لنک پہ کلک کریں گے تو واپس آ جائے گا لائک یعنی آپ نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا لیکن ان لائک کا یہ آپ کنفیوز مت ہوئیے گا ان لائک کا جو لنک ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ you have already activated the link یعنی جس طرح آپ سوئچ کو آن کرتے ہیں تو جو جب آپ سوئچ کو آن کرتے ہیں تو آف آف کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سوئچ کو بیک سائڈ پہ بند کرنا پڑتا ہے تو ان لائک جو ہے ان لائک کا مطلب یہ ہے کہ لائک کا جو سوئچ ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے اور ان لائک کا سوئچ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے تو وہ جب شروع شروع میں لائک کا لنک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ لائک جو وہ ایکٹیو نہیں ہے تو تو اب لائک جب آپ نے ایکٹیو کیا ان لائک سامنے آ گیا اب ان لائک کو ظاہر ہے ہم نے ایکٹیو نہیں کرنا تو ہم لائک کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا جب آپ چیز کسی چیز کو سامنے آپ انکاؤنٹر کریں گے کہ لکھا ہے unlike link unlike تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے اس پوسٹ کو آلریڈی لائک کیا ہوا ہے فیس بک کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بالفرض میں مجھے ایک بندے کی پوسٹ پسند نہیں آئی میں لائک تو کر سکتا ہوں لیکن اس کو ان لائک یعنی ان لائک اس سینس میں نہیں کر سکتا کہ ان لائک کا کوئی لنک نہیں ہے کہ بھئی اس کے پاس شو ہو کہ چار لوگوں نے میری پوسٹ پسند کیا اور چھ لوگوں نے اس کو جو ہے نا پسند نہیں کیا اس طرح کی چیز فیس بک میں نہیں آتی ہاں اس طرح آتی ہے کہ چار لوگوں نے پسند کیا ٹھیک ہے اب اس چار میں سے ہو سکتا ہے ایک بندہ بعد میں جو ہے نا کہے کہ یار میں نے کیوں پسند کی یہ تو سم ہاؤ وہ اس کو ان لائک کر دے ٹھیک ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کا اختیار ہے اس کے پاس لکھا آئے گا کہ اس نے مطلب اس نے اور تین اور لوگوں نے لائک کیا ہے تو وہاں پر ایک ان لائک کا لنک آ رہا ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے فیصلے کو چینج کر سکتا ہے تو ان لائک پہ کلک کر کے اپنے فیصلے کو چینج کر لے گا تو میرے پاس یہ شو ہوگا کہ اب تین لوگ اس پوسٹ کو لائک کرتے ہیں تو مطلب یہ کبھی بھی شو نہیں ہوگا کہ تین لوگ اور ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو ان لائک کا یہ مطلب ہے کہ لائک لنک آئے گا تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کو لائک کریں گے اور اگر کبھی آپ سوچیں کہ یار میں نے اس کو لائک پتہ نہیں کیا سوچ کے کر دیا یا غلطی سے کسی کو لائک کر دیا ہو اور آپ لائک نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ان لائک کر دیں گے ان لائک کے کے لنک پر کلک کر تو وہ وہ جو جو ہے انڈن ہو جائے گا آپ نے ایکشن کیا تھا ڈاؤن کریں گے لنک ون کامنٹ کسی ان کے دوست نے کامنٹ بھی کیا ہے اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کامنٹ کیسے کرنا ہے پھر ڈاؤن ایرو پریس کریں گے شیئر شیئر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ میں اپنی ٹائم لائن پہ یعنی اپنی وال پہ انہی کا پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں یعنی میری اس پر ٹائم لائن پہ لکھا گا کہ Amir Ejaz shared status update from Zaid Siddiqui تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیج لائک کیا ہوا ہے تو مجھے ان کی جو پوسٹ اچھی لگتی ہے تو میں ان کے شیئر لنک نیچے آیا ہوتا ہے جس طرح اب یہ شیئر کا لنک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو ان کی پوسٹ جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے اور میرے سے وہ پوچھتا ہے کہ are you sure you want to share it on your timeline یا آپ اپنے ٹائم لائن پہ اپنی وال پہ یہ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پہ کلک uh, کر دیتا ہوں کہ شیئر تو وہ میری ٹائم لائن پہ لکھا آتا ہے کہ شیئرڈ آ لنک یا shared status update from doctor Zakir Naik تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور اگر میں اس کیس میں یہاں شیئر پہ کلک کروں گا تو زید صدیقوی کی پوسٹ جو ہے نا وہ میری وال پہ uh, um, ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا پوسٹ ہو جائے گی تو اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مور دین کئی لوگ مطلب لائک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں you and three other people like this یا اس طرح اگر آپ نے لائک نہیں کیا کئی اور لوگوں نے لائک کیا تو وہاں لکھا ہے link four people like this ٹھیک ہے تو وہ جب لنک آئے گا بالفرض آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار کس کس نے لائک کیا ہے تو آپ اس لنک پہ کلک کر دیں گے تو وہ ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا اور اس میں پھر آپ ان کے نام پڑھ سکیں گے جن جنہوں نے لائک کیا ہوگا بالکل یہ آپ کی پوسٹ کے ساتھ بھی ہوگا کہ آپ نے اس طرح پوسٹ کی ہو جس طرح زید صدیقی نے پوسٹ کیا تو زید صدیقی اگر دیکھنا چاہیں کہ کس کس نے لائک کیا ہے تو وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس نے ان کی پوسٹ کو لائک کیا ہے محمد خزر صدیقی یہ نیچے نام آ رہا ہے انہوں نے کامنٹ کیا ہے ریفرنس از گیون ہیئر انہوں نے جو ہے نا کامنٹ کیا کہ ریفرنس از گیون ہیئر شاید کسی دوست نے پوچھا ہوگا کہ کیا ریفرنس ہے یا جو بھی ہے تو انہوں نے یہاں ایک کامنٹ کیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں write a write comment dot dot dot اب نیچے ایڈٹ باکس ہے پھر ایڈٹ باکس سے میں نکلوں گا تو کامنٹ ہاں، بٹن اب میں دوبارہ اس ایڈٹ باکس میں سے آیا ہوں اور یہاں میں کامنٹ لکھتا ہوں آپ کچھ بھی کامنٹ لکھ سکتے ہیں میں آپ کو صرف ایک ڈیمونسٹریشن دے رہا ہوں کہ کس طرح میں نے لکھا جزاک اللہ ورچوئل پی سی کرسر سے میں ایڈٹ باکس سے باہر آیا بی پریس کیا کامنٹ ہاں، بٹن اور اس پہ میں انٹر پریس کر دوں گا Facebook Guide Story Muhammad Zaid Sadiq اب میں پھر بی پریس کرتا ہوں کامنٹ بٹن اب میں اپ ایرو پریس کروں گا ایڈٹ ٹو اپ ایرو پھر اپ ایرو جسٹ ناؤ یعنی ابھی ابھی کسی نے پوسٹ کیا ہے کسی نے کامنٹ کیا ہے کس نے کیا ہے عمیر اجاز نے جو ہے ابھی پوسٹ کیا ہے لکھا ہے جزاک اللہ اب یہ دیکھیں اس سے اوپر میں ابھی آپ کو یہ دیکھیں ریفرنس از ہیئر یہ ان کا لنک تھا ان کا کامنٹ تھا لنک لائک اگر کوئی چاہے تو ان کے کامنٹ کو لائک کر سکتا ہے کہ بعضوں کا ڈسکشن کوئی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ نہیں اچھا کامنٹ بھی اچھا کیا ہے تو ہم یہاں لائک پہ کلک کر دیتے ہیں لائک آ جاتا ہے اور ساتھ لکھا آتا ہے ون لائک یا اس طرح کر کے نا تو وہ بھی بندہ دیکھ سکتا ہے کہ کس کس نے لائک کیا ہے ریلیونٹ لنک کو نیچے والے لنک کو explore at seven three P M یعنی سات کر ترونجا منٹ پر انہوں نے یہ کامنٹ کیا تھا اب یہ امیر اجاز صاحب نے کامنٹ کیا ہے لنک امیر یہاں ہے جزاک اللہ نیچے لائک ہے اگر کوئی چاہے تو لائک پہ کلک کر کے لائک کر سکتا ہے کرٹیسلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پوسٹ پہ جس نے کامنٹ کیا ہوتا ہے موسٹ موسٹ آفنلی ہم اس کے کو یہاں پہ لائک پہ کلک کر کے جو ہے نا لائک کر دیتے ہیں جس طرح اگر میری پوسٹ پہ کوئی اس طرح کامنٹ کرے گا جزاک اللہ یا جو بھی کامنٹ کرے گا مجھے پسند آئے گا تو میں یہاں پہ لائک پہ کلک کر کے کلک کر سکتا ہوں یہاں ایڈٹ ہے بالفرض میں جزاک اللہ ٹائپ کر رہا تھا اور صحیح ٹائپ نہیں ہوا یا انٹر پریس ہو گیا میرے سے پہلے ہی یا میں چاہتا ہوں کہ یار یہاں کچھ ایک آدھ اور لائن کا اضافہ بھی کروں تو میں یہاں ایڈٹ پہ کلک کروں گا تو ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور اس میں میں اس کو ایڈٹ کر سکوں گا اب جسٹ ناؤ جو ہے ڈاؤن ایرو میں نے پریس کیا یہ وہ ٹائم ہے ابھی تو جسٹ ناؤ شو کر رہا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد کہے گا one minute two minute three minute اور پھر کچھ دیر کے بعد کہے گا کہ eight eight nine zero seven A M جو ہے نا اجاز نے پوسٹ کیا تھا جس طرح اوپر ففٹی تھری آپ دیکھ چکے ہیں اب میں کچھ اور بھی کامنٹ کر سکتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں صرف ایک کامنٹ کر کے جو ہے نا بس کر دوں میں چاہوں جتنے کامنٹ کرنا چاہوں میں یہاں کامنٹ کر سکتا ہوں اور اگر کوئی جواب جس طرح ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اب جس طرح میں نے کامنٹ کر دیا اب اگر کوئی اور دوست یہاں آ کے کامنٹ کرے کوئی سوال پوچھے یا کچھ بھی کرے تو میں دوبارہ ان کو جواب دے سکتا ہوں پھر وہ کامنٹ ٹو کامنٹ بعض اوقات ایک سلسلہ چل پڑتا ہے پانچ پانچ سو چھ چھ سو کامنٹس بھی ایک ایک پوسٹ پر ہو جاتے ہیں تو وہ اسی طرح لوگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کامنٹ پہ بار بار کامنٹ ڈال کے کامنٹ ہاں، پہ کلک کیا تو وہ اگلے کو کامنٹ نظر آتا ہے تو وہ پھر اپنا جواب دیتا ہے تو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے اب میں آپ کو ایڈٹ ایڈٹ جو میری پوسٹ ہے یہ صرف میں اپنی پوسٹ ہی ایڈٹ کر سکتا ہوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا لائک کے نیچے ادھر وہاں پر جو اوپر ریفرنس ہیئر جو لکھا ہے یہاں پہ ایڈٹ کا نہیں ہے ایڈٹ ہر بندہ صرف اپنی پوسٹ کر سکتا ہے کسی اور کی پوسٹ بندہ ایڈٹ نہیں کر سکتا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا میں اب ایڈٹ پہ کلک hmm. کروں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر بلفرز آپ چاہیں کہ یار میں نے تو کمنٹ کر دیا لیکن مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا بعض اوقات بندہ سوچتا ہے تو وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ڈیلیٹ کریں گے بی کچھ بھی لکھ سکتا ہوں برو لکھ دیتا ہوں جزاک اللہ برو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے خالی جزاک اللہ لکھا تھا لیکن جب میں اس کو اپڈیٹ کروں گا تو لکھائے گا جزاک اللہ برو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اپڈیٹ نیچے کینسل ہے کینسل یہ ہے کہ جو اگر میں نے کیا ہے تو وہ مطلب اپڈیٹ میں ابھی نہیں کرنا چاہتا یہ ڈیلیٹ کا ایک لنک آ رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے آپ اپنا جو کامنٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس پہ انٹر میں پریس کروں گا گا تو یہ پوچھے یو ڈیلیٹ دس اور میں یس کر دوں گا اور وہ میرا کامنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور میرے دوست کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی کامنٹ کیا تھا تھا تو اب میں بی یعنی بی پریس کیا بٹن کے لیے اپ ڈیٹ بٹن اور اب اس میں میں انٹر پریس کروں گا اب دوبارہ میں بی پریس کروں گا یہ وہی اسی پیج پہ اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں کہ زید صدیقی کی پوسٹ کھلی ہے اور اس کے اوپر کامنٹس اب میں بی سے کامنٹ بٹن پہ آیا تھا پھر میں نے اپیرو پریس کیا ایڈٹ باکس پھر اپیرو پھر ایڈٹ باکس اوپر نکل گیا پھر اب فور منٹس اگو یہ کس نے کیا ہے visited link edit visit link کیونکہ میں ایڈٹ کر چکا ہوں یہ فور منٹس ایگو اب میں نے کیا تھا پہلے جسٹ ناؤ لکھا رہا تھا لیکن چار منٹ گزر چکے ہیں لنک لائک آ رہا ہے ایڈیٹڈ آ رہا ہے یہ ایڈیٹڈ اگلے کو بھی نظر آئے گا کہ میں نے اس پوسٹ کو ایڈٹ کیا تھا دیکھیں اب یہاں لکھا ہے جزاک اللہ برو ایکسکلیم تو یہ ایڈٹ ہو گیا نیچے ایڈیٹڈ لکھا ہے تو اگلے کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس پوسٹ کو ایڈٹ کیا تھا لنک لائک اب کوئی چاہے تو اس کو لائک کر سکتا ہے اور یہ نیچے جو ایڈٹ کا لنک ہے یہ صرف مجھے نظر آ رہا ہے مطلب آپ جو کمنٹ کریں گے جو پوسٹ کریں گے اس کے نیچے جو ایڈٹ کا لنک ہوگا ایڈٹ کا اختیار آپ کے پاس ہوگا تو وہ لنک بھی صرف آپ کو نظر آئے گا یہ لنک اور کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا اب میں اس پیج کو کلوز کرتا ہوں کنٹرول ایف فور سے اب میں ایج پریس کرتا ہوں اب میں دوبارہ اسی مین پیج پر ہوں جہاں پر زید صدیقوی کی پوسٹ تھی اور کئی اور لوگوں کی پوسٹ تھی اور ان کی ایک ایک دو دو لائنیں شو ہو رہی تھیں تو میں نے اس کو ایکسپینڈ کیا تھا کنٹینیو سے تو یہ دیکھیں کنٹینیو پہ میں نے کلک کیا تھا تو ان کی پوسٹ ایکسپینڈ ہو گئی تھی اور میں نے ساری ریڈ آؤٹ کی تھی اگر میں ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا یا بعض پوسٹ جو ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہیں ایک ایک لائن کی تو وہ یہیں پہ ڈسپلے ساری ہو جاتی ہیں کنٹینیو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو ڈاؤن ایئر پریس کروں گا دیکھیں یہاں بھی ٹائم آ رہا ہے yesterday seven colon four one P M کے اس وقت انہوں نے جو ہے نا پوسٹ کی تھی لنک لائک لائک کا لنک یہاں پر بھی آ رہا ہے جو اندر بھی آ رہا تھا اگر میں چاہوں ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتا اس پوسٹ کو تو میں یہاں سے بھی ان کی پوسٹ کو لائک کر سکتا ہوں ون کامنٹ یہ وہی وہی چیز جو اندر آ رہی تھی یہاں پہ بھی ہے شیئر بھی یہاں سے میں کر سکتا ہوں جو میں نے اندر ایکسپلین کیا مور جو ہے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے شفٹ انٹر سے Muhammad Zayed was narrated, wrapped in the top. Facebook edit, comment, edit, write a six link edit, link one link edit, a jazz act of. Chloe control F4 سے بند کر دیا مور میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو یہ تھا نا کہ ان کی پوسٹ بڑی تھی تو کنٹینیو کے لنک سے ہم اس پیج پہ چلے گئے تھے جہاں ہم کامنٹ شامنٹ کر سکتے ہیں بعض پوسٹ ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا اب میں نے جیسے لکھی تھی گڈ مارننگ فرینڈس وہ ایک لائن کی تھی تو وہ کنٹینیو کا لنک اس میں نہیں آئے گا اب اگر آپ نے اس میں کامنٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے تو آپ یہ کریں گے کہ اس میں نیچے مور کا لنک آئے گا جس طرح ابھی مور کے لنک پہ میں نے کلک کیا تھا تو وہ ان کا پیج ایک کھل جائے گا پوسٹ کے ساتھ کہ کس کس نے لائک کیا اور کس کس نے کامنٹ کیا اور کامنٹ باکس آئے گا تو کامنٹ باکس میں جا کے آپ کامنٹ کریں گے جس طرح میں نے کامنٹ ابھی کر کے آپ کو دکھایا تھا تو مطلب اگر کنٹینیو کا لنک ہے تو کنٹینیو سے بھی آپ اس پیج پہ جا سکتے ہیں اور کنٹینیو کا اگر نہیں ہے تو مور کا لنک تو موجود ہوگا ہی اور آپ اس سے جائیں گے اب نیچے میں پھر ڈاؤن پریس کر رہا ہوں اب یہ دوسرے دوست کی اب ہیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جامی ملک نے کوئی پوسٹ کی ہے اب گریٹر اور پھر اس نے کہا B S community three college three کہانی ہے یہ جو ہے نا پوسٹ انہوں نے کی ہے ایک گروپ ہے جو میں نے ایڈ کیا ہوا ہے جس کا میں ممبر ہوں بی ایس کمیونٹی تو بی ایس کمیونٹی کے اندر پوسٹ انہوں نے کی ہے جامی ملک میرے فرینڈز لسٹ میں بھی ہیں لیکن اگر وہ اپنی ٹائم لائن پہ کچھ لکھتے تو خالی لکھا آتا جس طرح لاسٹ میں زید صدیق ہوئی اور نیچے ان کی پوسٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اگر زید صدیق ہوئی بالفرض Pakistan blind Facebook Facebook lover group کے اندر پوسٹ کرتے تو اسی طرح لکھا تھا کہ محمد زید صدیقی گریٹر اور Pakistan blind Facebook lover group اور پھر نیچے ان کی پوسٹ ہوتی اب میرے جو یہ دوست ہیں جامی ملک صاحب انہوں نے جو ہے نا بی ایس کمیونٹی کے اندر پوسٹ کیا تو گریٹر اور نیچے لکھا ہے بی ایس کمیونٹی کا لنک ہے جو مجھے شو کر رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی ٹائم لائن پر نہیں بی ایس کمیونٹی کے گروپ کے اندر پوسٹ کی تھی اب ڈاؤن ایرو پریس کروں گا ہاں، یا اب انہوں نے پوسٹ کیا کہ تیئیس سے جو ہے نا ٹوئنٹی تھری سے اسٹارٹ ہوں گے ففتھ سیمسٹر والوں کے ایگزام وہ جو بھی انہوں نے مطلب پوسٹ کیے تو پانچ بج کر اٹھاون منٹ پر انہوں نے پوسٹ کی ہے یسٹرڈے لائکس ایٹین یہاں لکھا ہے کہ اتنے لوگوں نے ان کو لائک کیا ہے اب میں اب یہاں پہ انٹر پریس کروں گا تو سامنے لکھا آ جائے گا کہ کس کس نے لائک کیا تھا میں ایک سیکنڈ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں شفٹ انٹر میں پریس کروں گا یہ میں نے ایچ پریس کیا تو جامی ملک کی وہ پوسٹ بالکل کھل گئی ہے گرافک لائک جی میں نے پریس کیا graphic like link name Ghauri and link eighteen others like this اب لنک ایٹین ادرس جو ہیں یہ اٹھارہ اور لوگ کون ہیں جنہوں نے لائک کیا تو میں انٹر پریس کروں گا اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں اگر آپ کی پوسٹ بھی کوئی لائک کرے گا اور نیچے لکھا آئے گا لنک اتنے پیپل لائک دس تو آپ اسی طرح چیک کریں گے کہ بھائی میری پوسٹ کس کس نے لائک کیا پتہ تو چلے اب میں جی پریس کر رہا ہوں گرافک نعیم غوری یہ اب نعیم غوری صاحب نے اپنی جو تصویر لگائی ہے تو ظاہر ہے گرافک نعیم غوری لکھا آ رہا ہے تو اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک لائک کیا ہے پھر میں جی پریس کروں گا ندا فاطمہ صاحبہ نے ان کی پوسٹ کو لائک کیا ہے یہ اوکے ایس سینول جو بھی ہیں انہوں نے لائک کیا ہے یہ ادین خان صاحب کو ہیں انہوں نے لائک کیا ہے میں اب جی جی جی پریس کرتا جا رہا ہوں مایا خان انہوں نے لائک کیا جی ارسلان گوھر صاحب جی پریس کیا پھر مزید جی, جی۔ پھر جی یہ اب اس طرح ڈیفرنٹ آپ لوگوں کے جو ہے نا آپ کو مطلب نام نظر آئیں گے آپ ڈاؤن ایرو بھی پریس کریں تو ان کا ساتھ لنک بھی ہے Manu C H link add friend Manu C H میری فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے لنک ایڈ فرینڈ کہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایز اے فرینڈ تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ جو ہے نا ان کے نام آ رہے ہیں جن جن لوگوں نے لائک کی تھی ان کی پوسٹ کو تو اب چونکہ میں یہاں پہ آ ہوں تو اب میں آپ کو ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں کہ کسی کو ایڈ فرینڈ ریکویسٹ کیسے سینڈ کرنی ہوتی ہے ابھی میری انٹینشن نہیں ہے ان کو ایڈ فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرنے کی لیکن میں اس لنک پہ جو لنک ایڈ فرینڈ آیا ہے اس پہ میں انٹر پریس کرتا ہوں معلوم نہیں کون تھی ایک سیکنڈ ابھی ہم اس کو ریورٹ کر سکتے ہیں مطلب اب میں نے تو خیر آپ کی ڈیمونسٹریشن کے لیے لنک ایڈ فرینڈ ریکویسٹ پہ انٹر پریس کر دیا اور فرینڈ ریکویسٹ سینڈ ہو گئی ہے لیکن اب آپ سے بھی غلطی کبھی ایسے ہو سکتی ہے یا بعد میں آپ سوچیں کہ یار میں نے اس کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دیا میں نہیں سینڈ کرنا چاہتا تھا تو آپ اس کو ریورٹ کر سکتے ہیں اس کو کینسل کر سکتے ہیں تو کینسل کینسل کریں گے بی پریس کریں گے search button search button search button search button search button ہے اب ہیڈنگ پریس کرتے ہیں پیپل یو مے نو یہ دیکھیں میں نے ایچ پریس کیا اس کے بعد دو تین دفعہ آپ ایرو پریس کیا تو لکھا ہے لنک مونو اب مونو کون ہے ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے میں ان کی لنک پہ کلک کر کے ان کی وال شال دیکھ سکتا ہوں لیکن میں ابھی نہیں دیکھ رہا نیچے لکھا ہے انڈو انڈو یہ کہ بھئی آپ نے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دیا آپ چاہتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کریں یا آپ انڈو کرنا چاہتے ہیں تو بھئی میں انڈو کرنا چاہتا ہوں میں نہیں ویٹ کرنا چاہتا کہ کوئی ایکسپٹ کرے uh, کیونکہ ہم نے یہ ایک تجربے کے طور پر کیا تھا اب وہ دوبارہ ان کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ میں نے کوئی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی یا نہیں بھیجی تھی لیکن اگر آپ کسی دوست کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ انڈو نہیں کریں گے آپ ویٹ کریں گے کہ آپ کا دوست فیس بک کو لاگ ان کرے اور اس کے بعد آپ کی فرینڈ ریکویسٹ دیکھیں اور کہے وہ آ بھائی واہ آج تو انہوں نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی ہے اور اب وہ ایکسیپٹ کرے اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب وہ کوئی پوسٹ کریں گے تو آپ کی وہ مین وال پہ جس طرح زید صدیقی یا جامع ملک کی پوسٹ مجھے نظر آ رہی تھی تو وہ نظر آئیں گی اور اس طرح آپ کے دوست آپ کی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم ریکویسٹ کینسلڈ یہاں لکھا ہے پیپل یو مے نو کی ہیڈنگ اکثر آتی ہے تو اس طرح اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انمول بٹ اب پہلے گرافک جو ہوتا ہے وہ تصویر بنی ہوتی ہے ان کی اور ساتھ نیچے لنک آتا ہے اب میں اس پہ کلک کر کے انمول بٹ کو ایکسپلور کر سکتا ہوں کہ یہ کون سا ہے نیچے ایڈ فرینڈ ایڈ فرینڈ تب آتا ہے جب یہ میری مطلب فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے اگر ہوتے تو آ جاتا اب یہاں میں اگر ہوتے تو ایڈ فرینڈ کا مطلب آپشن نہیں آتا تو میں اب یہاں کلک کروں گا تو دوبارہ ان کو بھی فرینڈ ریکویسٹ سینڈ ہو جائے گی اور میں ویٹ کروں گا تو ایکسیپٹ کر لیں گے نہیں کروں گا انڈو کر لوں گا تو یہ انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اور ریکویسٹ جو ہے نا وہ کینسل ہو جائے گی تو ہم اس طرح فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں بالفرض آپ کا کوئی دوست ہے آپ اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا یہاں پہ آپ بی پریس کریں گے سرچ بٹن اسی اوپر آپ پیرو پریس کریں گے یہاں ایڈٹ باکس ہے یہاں اگر میں کسی کا نام سرچ کروں فار ایگزامپل میں سرچ کرنا چاہتا ہوں عمیر اجاز e آپ ورچوئل پی سی کر سر پریس کیا سرچ بٹن پہ کلک کیا search search link graphic app link graphic اب میں پر ورچوئل پی سی کر سکتا ہوں search button link home mode plus link profile link group link messages left link message link build link chat link friend there are no any search main reach link people search main region link people link pages آپ پیپل امیر اجاز کے نام سے پیپلز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو سرچ کرنا چاہتے ہیں یا ان پیجز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں جن کا نام امیر اجاز ہے تو آپ اگر پیپل کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو لنک پیپل پہ بھی کلک کر سکتے ہیں پیجز پہ بھی کر سکتے ہیں ایونٹس پہ بھی کر سکتے ہیں گروپس پہ بھی کر سکتے ہیں کسی گروپ کا نام بھی امیر اجاز ہو سکتا ہے اب جو ہے یہ چیزیں تھیں ٹھیک ہے لیکن جو ابھی ہم پریس کرتے آ رہے ہیں تو اگر آپ کسی اسپیسیفک چیز میں جانا چاہتے ہیں پیپل میں پیجز میں ایونٹس میں تو آپ اس کے لنک میں جا سکتے ہیں جو اب نیچے ڈاؤن ایرو کر کے آ رہا ہے تو مکس آئے گا پیپل بھی ہوں گے پیجز بھی ہوں گے گروپس بھی ہوں گے ایونٹس بھی ہوں گے تو اس کے لحاظ سے گرافک اجاز خان یہ اجاز اجاز خان خان صاحب کو یہ ہوں گے لنک نیچے آیا ہے میری اپنی ہی ایک اور فیس بک آئی ڈی ہے government post graduate college Ghazi Khan یہ ساتھ نیچے لکھا آیا ہے ایک ایک لائن بازوں کی آتی ہے کہ کہاں ورک کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو وہ اب تھوڑی سی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کی دوست ہیں یا کوئی اور ہیں میسج میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے فرینڈ لسٹ میں ہیں عمیر اعجاز خان صاحب تو صرف میسج کا لنک آیا ہے ایڈ کا لنک نہیں آیا اور اگر میں ان کو ایکسپلور کرنا چاہوں ان کا وال پروفائل وغیرہ دیکھنا چاہوں تو جہاں پر تھا لنک عمیر اجاز خان تو میں اس پہ کلک کر کے ان کی پروفائل وغیرہ وزٹ کر سکتا تھا اب گرافک عمیر اجاز یہ ایک اور صاحب ہیں کوئی عمیر اجاز صاحب لنک عمیر اجاز یہاں کلک کر کے ان کی وال شال سب کچھ دیکھ سکتا ہوں یہ لگتا ہے میری اپنی ہی دوبارہ آئی ڈی ہے جس کو ابھی میں لاگ ان کیے بیٹھا ہوں اب یہ نیچے ایک پیج آ گیا English language learning by Umair Ajaz the scholar یہ وہ پیج ہے جو میں نے بنایا ہے میں اس پہ کبھی کبھی ووکیبلری پوسٹنگ کرتا رہتا ہوں تو عمیر اعجاز کے نام سے انہوں نے اس کو بھی اٹھا لیا ہے لنک ہے تو اب اس کو English language learning by Umair Ajaz scholar اس کو میں کلک کروں گا تو یہ وہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا جو جو اس کے اندر پوسٹ وغیرہ میں نے کی ہوں گی وہ آپ دیکھ سکیں گے ڈاؤن ایرو پریس کروں گا 224 پیپل لائک دس پیجز جس طرح فرینڈز ہوتے ہیں تو جب آپ کسی شخص کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ لکھائے گا 200 فرینڈز اور اتنے فرینڈز اور اتنے گروپس میں ایڈ ہوا ہے یہ بندہ یہ آپ کو بتایا گیا لیکن پیجز کے فرینڈز نہیں ہوتے پیجز کے لائکس ہوتے ہیں تو یہ ہے پیپل لائک دس گروپس میں بھی ممبرز ہوتے ہیں مطلب اتنے ممبرز کا ایک گروپ ہے تو فرینڈز جو ہے نا وہ صرف بندے کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ two hundred twenty two hundred twenty four people like this یہ میرے پیج کو دو سو چوبیس لوگ لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے لائک کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے لائک کیا تو ان کی مین پیج پہ جہاں پہ ہم نے پوسٹ کیا تھا اور زید صدیقی اور جامع ملک کی پوسٹ پڑی تھی وہاں پہ اگر میں کوئی ابھی پوسٹ کروں گا انگلش لینگویج لرننگ کی پیج پہ تو وہ ان تمام دو سو چوبیس لوگوں کے پیجز پہ شو ہو رہا ہوگا مین پیج جو تھا کہ اجاز دا اسکالر جو ہے نا مطلب انگلش لینگویج والوں نے یہ ایک پوسٹ کیا اور وہ پڑھ سکیں گے کہ میں نے کیا پوسٹ کیا نیچے ایک اور عمیر اجاز صاحب ہیں لنک ون میوچل فرینڈ ایک ہمارا میوچل فرنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمیر جا صاحب جو ہیں ان کا اور میرا کوئی ایک دوست ایسا ہے جو میوچول ہے جو سیم ہے تو یہ بھی بڑا یوزفل ہوتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نائنٹین میوچول فرنٹ پھر بندہ ایکسپلور کرتا ہے کہ یار یہ کون ہے کہ میرے اور ان کے انیس دوست جو ہے نا مشترک ہیں تو پھر وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اپنا ہی کوئی دوست نکل آتا ہے تو بندہ جو ہے نا اس کو ایڈ فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دیتا ہے تاکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کی فرینڈ ریکویسٹ فرینڈ لسٹ میں آ جاتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا ایڈ فرینڈ فرینڈ یہ میری لسٹ میں نہیں ہے اگر میں چاہوں تو یہاں پہ ایڈ فرینڈ اس پہ کلک کروں گا تو ان کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ ہو جائے گی اور یہ ایکسیپٹ کریں گے تو میں ان کے فرینڈ لسٹ میں آ جاؤں گا اور یہ میری فرینڈ لسٹ میں آ جائیں گے اور یہ چاہیں تو ایکسیپٹ نہیں بھی کر سکتے میرے پاس بھی بہت سی فرینڈ ریکویسٹ ابھی پڑی ہیں لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کی کیونکہ مجھے جب آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے تو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا کیونکہ موسٹلی جو ہے نا لوگ for the sake of time passing جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ریکویسٹنگ سینڈ کرتے رہتے ہیں تو میری خیر نیچر یہ ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں میں اسی کی صرف ایکسیپٹ کرتا ہوں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ جو آپ کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرے آپ اس کی ایکسیپٹ کر لیں یا آپ بھی اسی طرح کریں کہ جو آپ کا دوست ہو آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں تو ڈاؤن ایرو پریس کروں گا اب یہ ایک اور عمیر اجاز وہ بہت بڑی ایکسٹینسو لسٹ ہے اور اگر اس لسٹ سے آپ تنگ آ جائیں تو نیچے ایک نیکسٹ کا بٹن ہے تو نیکسٹ سے مزید لوگ عمیر اجاز نام کے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ کہاں کہاں رول رہے ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرح کے آپ جس بندے کو چاہیں تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کو سوری لائک نہیں ایڈ فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں اور اگر ان کے نام کا کوئی پیج ہے تو پیج لائک کر سکتے ہیں اور اگر گروپ ہے تو اس کو ایڈ کر کے اس کے ممبر بن سکتے ہیں اب میں کنٹرول ایف فور سے اس کو کلوز کروں گا یہ لائکس ایٹین پہ ہم واپس آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے ایکسپلور کیا تھا کہ جامی ملک صاحب کی پوسٹ کو اٹھارہ لوگوں نے لائک کیا لنک لائک اب یہاں میں انٹر پریس کروں تو میں بھی ان کی پوسٹ کو لائک کر لوں گا فی الحال میں ان کو لائک نہیں کر رہا اور اگر میں لائک کر لوں گا تو لکھا ہے اگر نیکسٹ ٹائم کہ you and eighteen other people like this تو اور وہاں پہ گرافک میرے جاز بھی آ رہا ہوگا جہاں ہم نے پہلے نعیم غوری اور ڈفرینٹ لوگوں کے نام جو ہے نا ایکسپلور کیے تھے سیونٹی ون کامنٹس اوئے ہوئے یہ جو ہے نا کامنٹس بہت زیادہ یہ پڑھنا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے اب ہم میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ کیا ہے شفٹ انٹر کریں گے اس ان کامنٹس پہ shift enter https colon slash slash m dot facebook dot com slash group slash 360 drill یہ اوپن ہو گیا میں جیس کروں گا گئے تھے اب نیچے میں ڈاؤن لنک ویویس ایک پیج کے اوپر کوئی آٹھ دس کامنٹ طرف شو ہوتے ہیں اگر آپ نے پچھلے کامنٹ دکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ کویویس کامنٹ کے لنک پہ کلک کرنا پڑے گا تا وقت آپ شروع والے کامنٹس تک چلے جائیں اور اگر آپ کبھی ایسے ہو کہ بیچ میں کامنٹس میں ہوں تو اوپر بھی ایک لنک آئے گا پریویس اور نیچے بھی ایک لنک آئے گا نیکسٹ تو وہ جیسے یہ تو سیلف ایویڈنٹ چیز ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو پچھلے دس کھل جائیں گے پھر ایک پریویس لنک ہوگا پھر اس پہ کلک کریں گے تو اور اس سے پچھلے دس کھل جائیں گے اور اگر آپ نے واپس آنا ہوگا تو نیچے ایک نیکسٹ کا لنک ہوگا تو نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ والے آ جائیں گے لنک عابد حسین عابد حسین صاحب نے کوئی کامنٹ کیا ہے کبھی سچ بھی ہوا ہے یہ تو انہوں نے پوسٹ کی تھی کہ اس دن ایگزامز ہوں گی تو انہوں نے کامنٹ کیا کہ کبھی یہ سچ بھی ہوئی ہے بات پوسٹ کر دیتے ہو نیچے لائک ہے ٹین آورز اگو انہوں نے یہ پوسٹ کیا ہے سی ایچ کیسر چودری کیسر صاحب نے کوئی پوسٹ کیا ہے کامنٹ کیا ہے I think this is correct date انہوں نے یہ کامنٹ کیا ہے یہ لائک نائن آورز اگو انہوں نے یہ کیا ہے تو اب یہ اب میں بی پریس کروں گا کامنٹ بٹن کامنٹ بٹن اور ایرو پریس کروں گا یا اب میرا جو دل چاہے گا میں کامنٹ لکھ سکتا ہوں پھر بیک آؤں گا کامنٹ پہ کلک کروں گا تو میں کامنٹ کر لوں گا اور اگر آپ اسی ونڈو میں موجود ہوں گے تو آپ کو آپ کا کامنٹ نظر تب آئے گا جب آپ اس پیج کو ریفریش کریں گے اور پیج کو ریفریش کرنے کے لیے انسرٹ اور اسکیپ کی ہم پریس کرتے ہیں جب وہ اسکرین اپڈیٹڈ کہتا ہے تو آپ کا کامنٹ اور اگر آپ اس پیج کو کلوز کر کے دوبارہ اس پیج کو اوپن کریں گے تو پھر بھی آپ کو پیج ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ page page automatically control F four سے میں اس کو کلوز کروں گا لنک مور سے وہی بات ہے کہ مور سے آپ دوبارہ اس پیج پہ جا سکتے ہیں جہاں ہیں یہاں پہ تو سیونٹی ون کامنٹس ہیں اگر اس کی ان کی پوسٹ پہ کوئی کامنٹ نہ ہوتا تو یہ لنک نہ آتا سیونٹی ون کامنٹس اور ہم مور پہ کلک کر کے اسی پیج پہ جا کے کامنٹ کرتے اب محسن یعقوب صاحب اس طرح ہے انہوں نے پوسٹ کیا میں ایچ ایچ پریس کرتا جاتا ہوں اب میں ہر بندی کی پوسٹ نہیں پڑھ رہا کہ کس نے کیا کیا یہ شعیب اکرم جو ہیں انہوں نے U E T Taxila تو وہ بندہ جو ہے نا اپنے پوسٹ کے ساتھ لوکیشنز uh, کو بھی کبھی کبھی لنک کر دیتا ہے کہ um, اب انہوں نے جو ہے نا یو ٹی ٹیکسلا ساتھ ٹیگ کیا ہوگا تو یو ٹی e لکھا آ رہا ہے کہ Shoaib Akram at U T Taxila کی یو ٹی ٹیکسلا میں انہوں نے کوئی کام کیا یا جو بھی ہے Noman Hameed was listening to کوئی سانگ لکھا ہوا ہے پنجابی کا تو یہ بھی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ایکٹیویٹیز وغیرہ میں جا کے کہ آپ لنک کر سکتے ہیں کہ وٹ یو آر فیلنگ ایک جگہ وہ پوچھتا ہے وہاں آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی آپ سے ایکسپلور کریں پکچر تو پروفائل پکچر وہ ہوتی ہے جو آپ کی آئیڈینٹی آپ کے جس طرح آپ کے شناختی کارڈ پہ ایک پکچر بنی ہوتی ہے تو اسی طرح فیس بک پہ آپ کی ایک پکچر آپ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پروفائل پکچر ہوتی ہے تو پروفائل پکچر لوگ وقتاً فوقتاً چینج کرتے رہتے ہیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو طلال وحید نے اپنی پکچر چینج کی ہے یہاں پکچر آئے گی اور اگر آپ چاہیں تو اس کو لائک کر سکتے ہیں ایج پریس کروں گا Ali Khan Tareen feeling relaxed heading level 3 link Ali Khan Tareen feeling relaxed ایک فیلنگ کا آپشن جیسے میں نے پہلے کہا لسننگ کا واچنگ کا فیلنگ کا یہ آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں آئے گا تو انہوں نے بھی فیلنگ کے لنک پہ کلک کر کے ریلیکسڈ فیلنگ کو سلیکٹ کیا تو اب یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آ رہی ہے صرف یہ نہیں آ رہی کہ علی خان ترین علی خان ترین فیلنگ ریلیکسڈ آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے یہ کیا کیوں ریلیکس فیل کر رہے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کریں گے الحمد بس خالی انہوں نے الحمد للہ پوسٹ کی ہے تو ہیپی ہوں گے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اچھی بات ہے تو ریلیکس ہونا چاہیے بندے کو ٹینشن لینے کے کیا کرنا ہے بھائی ایچ پریس کریں گے دوبارہ وہ ریپنگ ٹو ٹاپ چلا گیا اب میں ریپنگ ٹو باٹم آتا ہوں شفٹ ایچ سے یعنی اس پیج پہ آٹھ دس ہیڈنگز ابھی شو ہوئی ہیں لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اور ہیڈنگز اور لوگوں نے کیا کیا کیا ہے تو ڈاؤنر پریس کروں گا لائک سیون سات لوگوں نے ان کو لائک کیا ہے ان کی پوسٹ کو لائک کیا ہے علی خان درین کی نیچے لائک کا لنک ہے میں اس پہ کلک کر کے ان کی پوسٹ کو لائک کر سکتا ہوں فور کامنٹ چار لوگوں نے کامنٹ کیا ہے میں اس لنک پر جا کے بھی کامنٹ کر سکتا ہوں شیئر بھی کر سکتا ہوں ان کے کامنٹ کو ان کی پوسٹ کو سوری مور پہ کلک کر کے بھی میں کامنٹس میں جا سکتا ہوں فور کامنٹس اگر نہ ہوتے تو مور سے میں کامنٹس میں جاتا سی مور اسٹوریز نیچے menu link see more stories اس پہ میں کلک کروں گا تو آپ کی یہ آٹھ دس لوگوں کی جو پوسٹ آئی تھی وہ سامنے آئی تھی پھر مزید آٹھ دس کی آئیں گی پھر نیچے سی مور اسٹوریز ہوگا تو آپ یہ اسٹوریز ہی ہیں آپ کے دوستوں کی کہ کون کیا کیا کر رہا ہے تو وہ جو ہے نا آپ اس پہ لنک کو لنک پہ کلک کر کے ایکسپلور کر لیں گے اور بالکل اسی طرح کا پیج اوپن ہوگا ایچ ایچ سے آپ ایکسپلور کریں گے اور سارا کچھ ہوگا اب میں دوبارہ پوسٹ کی طرف آتا ہوں بی پریس کروں گا سرچ بٹن یہ وہی سرچ ہے جس کے اوپر ایڈٹ باکس تھا کیے اور میں نے اس میں لکھا تھا عمیر اجاز اور عمیر اجاز کو سرچ کیا تھا تو آپ کا کوئی فرینڈ ہو تو آپ اس کو اس طرح سرچ کر سکتے ہیں بی پریس کروں گا دوبارہ سرچ بٹن آ گیا پوسٹ بٹن یہ پوسٹ بٹن ہے جسے ہم نے پوسٹ کیا تھا اب یہاں پہ اگر میں کچھ پوسٹ کرنا چاہتا ہوں بالفرض میں نے ایک آرٹیکل ایک کہیں سے پڑھا مجھے اچھا لگا اور میں نے وہ کاپی کیا ہوا تھا کلپ بورڈ پہ اب میں کنٹرول وی یہاں پریس کرتا ہوں کاپی میں نے پہلے سے کیا ہوا تھا اوپس لگتا ہے کہ کلپ بورڈ جو ہے نا وہ ریفریش ہو گیا تو یہاں پہ کچھ نہیں لکھا آ رہا تو میں یہاں پر کچھ لکھتا ہوں کہ جی۔ میں یہاں سے computer items view my information enter computer item f facebook enter koi ghazal utha ke main yahan post karta hu main aapko dikhata hu fir title is information items view dates of the not f face enter face low jo name made koi pura na ki mere we low jo cut party dash e dash et dash e dash what the card the dot much see milta dot the tell key dash e dash what name made koi pura na ki why it's low gum some here at the dot the deck day kai jo was in the card the dot jo mere are at bot Mm, mighty mm, mm, left quote most and right quote much say no make hope land. Left N. یہ غزل ہے میں نے کاپی کی میرے پاس کلیکشن کے اندر ہے تو یہ میں پوسٹ کرنے جا رہا ہوں اب میں آل ٹیب سے فیس بک والی ونڈو سامنے لاؤں گا یہ پوسٹ اب میں یہاں لکھ کے پھر مطلب کنٹرول وی کر کے پھر پی سی کر سر یا پوسٹ کر سکتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں یہ جب میں ایسے کروں گا تو صرف لوگوں کے اس پہ پہ پوسٹ آئے گا کہ ہیڈنگ لیول اور اجاز اور اور نیچے میری غزل لکھی ہوئی ہوگی تو میں میں یہ یہ نہیں چاہتا چاہتا ہوں کہ ساتھ فیلنگ اس طرح کی کوئی چیز بھی آئے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لنک پبلک اب یا میں پبلک پہ لنک کر کے اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں شفٹ انٹر کر کے یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں نے ڈسکس کی تھی کہ آپ اگر کسی کو <laughs> چاہیں تو پبلک کے علاوہ فرینڈس بھی کر سکتے ہیں main reason main reasons public select link friend میں link only made only me یہ ہے کہ آپ پوسٹ خود ہی کریں اور خود ہی پڑھیں <laughs> تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ انٹر پریس کریں گے تو اونلی می سلیکٹ ہو جائے گا فرینڈس پہ کریں گے تو فرینڈس ہو جائے اور پبلک تو آلریڈی سلیکٹڈ ہے یہ تھوڑے سے انہوں نے فرینڈ لسٹ دو تین لائن لنکس دیے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح بھی آپ اس کو ڈیلیمٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس کو نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا مقصد آپ کو دکھانا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پوسٹ صرف آپ فرینڈس میں کریں اور آپ کی پرائیویسی پبلک ہو تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کی پرائیویسی نارملی فرینڈز ہی ہوتی ہے لیکن آپ کسی ایک خاص پوسٹ کو چاہتے ہیں کہ یہ پبلک ہو جو آئے دیکھتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح لنک پبلک یا لنک فرینڈز ہوگا آپ کی سائٹ پہ تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ مجھے لیکن میں نہیں جانتا تو میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ورنہ میں چاہوں تو ان کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں یہ جو کنفرم لنک ہے اس پہ میں کلک کروں گا اور آپ کے پاس بھی فرینڈ ریکویسٹ آئیں گی وہ پوسٹ کے نیچے دو تین لائنیں جو لکھی تھی مور کی اور پبلک کی اس اس سے نیچے طرح یہاں پہ شو ہو رہی ہوں لنک ناٹ نو پہ میں کلک کروں گا تو یہ سامنے میری وال سے یہ ہٹ جائے گا مطلب یہ صرف میں دیکھ سکتا ہوں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تو یہ ابھی میرے سامنے جو یہ پیج کھلا ہوا ہے اس سے بھی ہٹ جائے گا اگر میں یہ ناٹ نو پہ کلک کر دوں گا نیچے فریدہ خان ان کی بھی ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے ان کو بھی مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کون ہے link Farida Khan wants to be your friend نیچے لکھا رہا ہے کنفرم میں کر سکتا ہوں ناٹ نو کر سکتا ہوں link see all friend request یہ ہے نائن نو لوگوں نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے لیکن میں ان کو نہیں جانتا تو میں نے ایکسیپٹ نہیں کی ہوئی تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی کی فرینڈ ریکویسٹ کو لیکن میں موسٹلی اگنور ہی کر دیتا ہوں تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جب اس پہ کلک کریں گے نوٹ ناؤ پہ تو سامنے آپ کے پاس آ جائے گا کہ ڈیلیٹ دس فرینڈ ریکویسٹ یا اس طرح کر کے تو فی الحال میں ناؤ پہ میں کلک کر کے آپ کو بتاتا ہوں اب یہ ان کی جو e وہی اسکول ہے جہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی تو موسٹ پر لیکن مجھے ان کی وال دیکھ کے بھی آئیڈیا نہیں ہوا تو اس لیے میں نے ان کو ایڈ نہیں کیا تو میں اس کو کلوز کروں گا سوری میں نے آپ نے دیکھا لنک کنفرم لکھا ہے لنک ڈیلیٹ ریکویسٹ لکھا ہے اب یہ میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں تو یہاں میں اگر اس پہ انٹر پیس کروں گا بھیجی ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی یہ فریدہ خان کا نام یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور یہاں سے میں ان کی بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ریکویسٹ جو ہے اور یہ اب مین پیج پہ ان کا نام شو نہیں ہوگا فریدہ خان کا کیونکہ میں نے نوٹ ناؤ کیا تھا کنٹرول ایف فور سے میں نے کلوز کر دیا اب میں جو آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اصل میں میں نے فیس بک کی کلوز کر دیا ہے Windows R M dot Facebook dot com enter press میں نے کر دیا Windows internet explorer Main region end, main region end. اب یہ دوبارہ میں نے فیس بک اوپن کر لیا اب میں بی پریس کروں گا پوسٹ یہاں اب یہاں میں چاہوں تو پوسٹ لکھ سکتا ہوں جیسے ہم نے پہلے لکھی تھی میں ورچوئل باہر آیا پوسٹ یہ چکا مور آپ کو اب لکھا ہے یہ وہی چیز تھی جو نعمان حمید صاحب نے لکھی تھی واچنگ کو سانگ لکھا تھا اور علی ترین نے لکھی تھی کہ فیلنگ ریلیکسڈ وہ یہاں سے پرائیویسی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں ڈاؤن ایرو پریس کر رہا ہوں لنک پبلک چیک مارک یہ پبلک آپ کی سلیکٹ ہے فرینڈ آپ یہاں سے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور مور پرائیویسی آپشنز بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ تھی میں آپ کو یعنی آپ وہاں سے لنک پبلک سے بھی پرائیویسی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں ایڈ فیلنگ پہلے تو میں آپ کو پوسٹ ٹیگ فرینڈ جسٹ نیچے جو ہے میں اس پہ انٹر پریس کرتا ہوں tag friends visited link tag friends on status message if visited link traffic tag ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی دوست کا نام بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دوست کو خاص ایک جو ہے نا نوٹیفیکیشن ملتا ہے کہ فلاں بندے نے جو ہے نا تمہیں ٹیگ کیا ہے کہ اس اس پوسٹ کے اندر نا تو ٹیگ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پوسٹ کو نمایاں طور پہ مطلب پڑھ لیتا ہے ویسے میں پوسٹ کر رہا ہوں میرے ٹو ہنڈریڈ پلس فرینڈز ہیں تو ہو سکتا ہے ہر بندے کو وہ نہ پتہ لگے کہ میں نے آج کیا پوسٹ کی تھی لیکن اگر میں دو سو کے دو سو کو ٹیگ کر دوں گا یا ایک کسی ایک خاص کو میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ میری پوسٹ لازمی پڑے مس نہ ہو جائے تو میں اس کو ٹیگ کر لوں گا اور ٹیگ میں کیسے کروں گا میں نے لنک ٹیگ پہ کلک کیا اور میں یہاں جو ایڈیٹ باکس میرے 200 فرینڈز ہیں تو الفابیٹیکلی آتا ہے یا بعض اوقات ایسے آتا ہے کہ جو موسٹ فریکوینٹلی جن لوگوں کو آپ ٹیگ کرتے رہتے ہیں تو ان کے نام آتے ہیں سب کے نام جو ہے نا ڈسپلے نہیں ہوتے اور اگر سب کے ہوتے بھی ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لوگوں کے نام سامنے آئیں گے اور باری باری ان سب کو آپ نے ٹیک اگر بلفرز کرنا ہے تو اور بلفرز میں کسی ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو میں فریکوینٹلی ٹیگ نہیں کرتا تو میں یہاں پہ اس کا نام ٹائپ کر دوں گا تو وہ سامنے آ جائے گا اور اس کو پھر میں ٹیگ کر لوں گا تو یہ مطلب سرچ باکس ہمارے لیے ایزی ہے دو سو لوگوں کے میں تلاش کرنا کسی کو سرچ بٹن سیپریٹر اس پہ آپ کلک کریں گے تو سب کے نام آلفا آئیں گے اور نیچے جو ہے نا نیکسٹ نیکسٹ کا لنک ہوگا دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس بیس کے نام آئیں گے اور آپ نیکسٹ نیکسٹ کرتے جائیں گے اور اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے رہیں گے جن جن کو آپ نے ٹیگ کرنا ہوگا اور سرچ سے آپ زیادہ آسانی سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اگر کسی ایک آدھ کو آپ نے ڈھونڈنا ہوگا عبداللہ ظفر ان کو میں اکثر کرتا رہتا ہوں تو نیچے آ نیچے ادران چودھری کا نام ہے ٹیک فرینڈ یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے نام ہے اب میں آپ پیرو پریس کی عبداللہ ظفر لنک ٹیک فرینڈ اب میں یہاں انٹر پریس کر دوں گا تاکہ عبداللہ ٹیگ ہو جائے اب میں دوبارہ بی پریس کروں گا پوسٹ بٹن یہ دوبارہ میں پوسٹ یعنی کروں گا لکھا آئے گا اور میرے دوستوں کو بھی نظر آئے گا کہ میں نے جو پوسٹ کیا اسی طرح جو پہلے میں نے کیا جاؤں گا تو میں اس طرح لوگوں کو کر کر سکتا ہوں نیچے ایڈ یور لوکیشن میں انٹر پریس کے یہاں اپنی لوکیشن بھی ایڈ کر سکتا ہوں انٹر پریس کروں گا یہ اب ڈیفرنٹ لوکیشن ہے میں ان کو انٹر پریس کر کے بتا سکتا ہوں کہ کہاں ہوں میں فی الوقت سرچ بٹن اب میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ درازی خان نیچے سرچ بٹن پہ کلک کروں گا اب غازی خان سے ریلیٹڈ جو جو جگہیں ہوں گی جو جو نام ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے اور جو مجھے پسند ہوگی میں وہ اس پہ کلک کر دوں وہاں Derek 6 152 here. Link Link Link City. search button. Link Dera میں کلک کروں گا نیچے جو ڈیرا خان تھا چھ ہزار اتنے لوگ ہی اس کا مطلب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے جو ہے نا اس کو ٹیگ کیا تھا اپنی پوسٹ میں اور ٹیگ نہیں سوری مینشن کیا تھا کہ میں اس لوکیشن سے ہوں تو اس لیے وہ ساتھ ساتھ کاؤنٹ بھی کرتا ہے اب جیسے یہ اوپر جو لنک ڈیرا غازی خان سٹی ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو نیکسٹ ٹائم لکھائے گا کہ مطلب اتنے لوگوں نے جو ہے نا عمیر اعجاز مطلب میرا نام تو نہیں آئے گا لیکن آئے گا کہ ون پیپل واز ہیئر تو میں یہاں پہ ڈیرا غازی خان پہ کلک کروں گا انٹرپریس کروں گا اب میں اسٹیٹس اب میں بی پریس کروں گا دوبارہ اسی پیج پہ ہوں post button M dash at Dera Ghazi Khan نیچے شاید ڈیرا غازی خان کی کوئی وہ پکچر لوگو شوگو ہوگا نیچے M dash with Abdullah Zafar جو میں نے ٹیگ کیا تھا جنہیں ٹھیک ہے پھر نیچے ٹیگ مور فرینڈ نیچے ایڈ فیلنگ اور ایکٹیویٹی ٹھیک ہے ٹیگ مور فرینڈز آپ کر سکتے ہیں ایڈ فیلنگ اور ایکٹیویٹی اب وہ جو لوکیشن تھی وہ آپ مینشن کر چکے ہیں اس لیے اس کا لنک جو ہے نا غائب ہو گیا ہے میں ڈاؤن پہ لنک فیلنگ آپ کچھ فیل کر رہے ہیں تو اس کر دیں گے آگے سامنے آ جائے گا سیڈ ہیپی اور ڈفرینٹ فیلنگز آئیں گی تو ان کو سلیکٹ کریں گے تو وہ ساتھ لکھا جائے گا فیلنگ سیڈ فیلنگ ریلیکس جیسے لکھا ہے واچنگ آپ اس پہ کلک کریں گے تو ساتھ یہ پوچھے گا کیا آپ واچ کر رہے ہیں جی ٹی وی یہ وہ فلاں فلاں فلاں تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں تو وہ سامنے لکھا ہے گا کیوں میں Ajaz watching T V listening to یہ بالکل وہی ہے جو نعمان حمید جو میری پوسٹ پہ ابھی آپ نے دیکھا بھی انہوں نے اس لنک پہ کلک کیا تھا اور علی نے اوپر والی لنک پہ فیلنگ پہ کلک کیا تھا جہاں فیلنگ ریلیکس تھا تو لسننگ ٹو پہ انہوں نے کلک کیا اور آگے کوئی سانگ شانگ سلیکٹ کیا تھا تو وہ سانگ لکھا آ رہا تھا Noman Hameed was listening to that song تو وہ آپ لسننگ ٹو پہ کلک کر کے آگے پھر مینشن کر سکتے ہیں کہ کیا آپ سن رہے ہیں اور کیا ہے ریڈنگ آپ کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو آپ ریڈنگ مینشن کر سکتے ہیں ٹریولنگ ٹو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ ایٹنگ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ جی آج تو میں نے یہ کھا لیا تو ڈرنکنگ بھی پلینگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کھیل رہا ہوں یہ کچھ کر رہا ہوں تو یہ چیزیں ہیں یہ آپ فردر ایکسپلور کریں گے میں میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں فیلنگ پہ میں کلک کر رہا ہوں ہاؤ آر یو فیلنگ اب یہاں نیچے لکھا ہے ہیپی سرچ سے آپ کوئی فیلنگ اور ڈھونڈنا چاہیں تو وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں ہیپی سیڈ گریٹ اب یہ فیلنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور سرچ کر کے مزید فیلنگ ویسے میں نے کبھی سرچ کر کے کوئی مزید فیلنگ ڈھونڈی نہیں لیکن سرچ ایڈر باکس آئیڈیا یہی دے رہا ہے کہ شاید اور بھی ڈھونڈی جا بعض ان میں بھی ایسی ہیں کہ جن پہ آپ کلک کریں گے تو مزید فردر ایکسپلور ہو جائیں گی مطلب اس کے فردر آپشن آپشن کے اندر آپشن ڈبے کے اندر ڈبا آپ کو مل جائے گا تو میں سیٹ پہ کلک کرتا ہوں شیئر فیس بک اب میں دوبارہ اسی پیج پہ آیا ہوں بی سے post button M dash feeling sad یہ ساتھ لکھا ہے تو سیڈ کا بھی کوئی مونوگرام وغیرہ کچھ ہے ایٹ ڈیرا غازی خان یہ وہ جو میں نے لوکیشن کی تھی ود عبداللہ ظفر یہ ٹیگ فرینڈ آپ ٹیگ ڈفرینٹ فرینڈس کو ٹیگ کر سکتے ہیں وہ میں نے بات مینشن کی یہ نہیں کہ صرف ایک کو آپ چاہیں تو سب کو کریں لیکن یہ تھوڑا سا سلو پروسیس ہے کہ ون بائی ون آپ کو ہر ایک ایک کو ٹیگ کرنا پڑتا ہے اور یہ خیال رکھیں کہ اگر میں ٹیگ کرتے ہو کوئی ونڈو اس کی مطلب کنٹرول ایف فور سے کلوز کر دوں تو وہ سارا کام ایک دفعہ میں نے ایسے کیا دس بارہ لوگوں کو ٹیگ کیا اور اس کے بعد مجھے ایک بندہ مل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا بیک جاؤں بیک جانے کے لیے میں نے کنٹرول ایف فور سے کلوز کر دیا کلوز کیا تو وہ جنہوں جن دس کو بھی ٹیگ کیا تھا وہ پھر گئے <laughs> تو اس وجہ سے ذرا احتیاط کیجیے گا بعض اوقات بندہ محنت کر لیتا ہے اتنے لوگوں کو ٹیک شیک سرچ کر کے اور اچانک ونڈو کلوز ہو جاتی ہے یا غلطی سے کلوز کر دیتا ہے تو وہ پھر سارے مطلب ظاہر انڈو ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کو تو وہی سمجھ آئے گی جو آپ نے کیا ہوگا نا تو اب میں نے عبداللہ ظفر کو ٹیگ کیا میں یہاں ونڈو کلوز کر دوں ظاہر میں دوبارہ اس پیج پہ چلا جاؤں گا جہاں پوسٹ تھا اور لنک مور آپشن اور جہاں سے ہم نے ایچ ایچ کر کے ہیڈنگز بھی پڑھی تھی تو اس پیج پہ چلا جاؤں گا تو یہ میرے ٹیگنگ اور یہ فیلنگ ایکٹیویٹی جو میں نے مینشن کی ہے سب ضائع ہو جائے گا تو ذرا تھوڑی سی احتیاط آپ نہیں کرنی ہے ڈاؤن ایئر پریس کروں گا ٹیگ مور فرینڈز ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں چینج فیلنگ اور ایکٹیویٹی آپ نے سوچا کہ نہیں یار سیڈ تو نہیں سیڈ تو صحیح نہیں لگ رہا نہیں تو آپ جو ہے نا اس پہ انٹر پریس کر کے ہیپی شیپی کچھ اور سلیکٹ کر سکتے ہیں پرائیویسی میں ڈسکس کر چکا ہوں اب میں بی پریس کروں گا پوسٹ بٹن اب اپیرو پریس کروں گا یہاں پہ ایڈٹ باکس یہاں پہ اب میں کنٹرول بی سے پیس کروں گا وہ غزل جو میں نے لکھی تھی پیسٹ فرام کلپ بورڈ ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں غزل کیا کیا تھی وہ جو میں خود کرتا تھا پتہ نہیں لفظ اسے پڑھا نہیں جانا تھا مجھ سے ملتا تھا تو تلکین وفا کرتا تھا اس کے دامن میں کوئی پھول نہیں میرے لیے جو میری تنگی داما کا گلا کرتا تھا آج جو اس کو بلایا تو وہ گمسم ہی رہا دل دھڑکنے کی جو آواز سنا کرتا تھا دل دھڑکنے کی جو آواز سنا کرتا تھا آج وہ میری ہر ایک بات کی معنی پوچھے آج وہ میرے ہر ایک بات کے معنی پوچھے جو میری سوچ کا تفسیر لکھا کرتا تھا جو میری سوچ کی تفسیر لکھا کرتا تھا اس کی دہلیز پر صدیوں سے کھڑا ہوں محسن اس کی دہلیز پر صدیوں سے کھڑا ہوں محسن مجھ سے ملنے کو مجھ سے ملنے کے لیے جو لمحات جیا کرتا تھا جی ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو یہ اب میں نے کیا تو اب میں پوسٹ پہ کلک اس پہ انٹر پریس کروں گا اور یہ پوسٹ ہو جائے گا اور میرے دوست دیکھیں گے کہ میں سیڈ ہوں اس غزل کی وجہ سے تو پوسٹ ہو جاؤ کیوں نہیں ہو گیا پوسٹ ٹھیک ہے ایچ پریس کروں گا اب میں نے آ گئی تھی نارملی یہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ ہی کی پوسٹ سامنے نظر آتی ہے تو میری پوسٹ سامنے نظر آئی ہے کہ Ajaz with Abdullah Zafar Khan feeling sad وہ اب میں ڈاؤن ایرو پریس کر رہا ہوں عبداللہ ظفر غازی خان یہ وہی غزل لکھی ہے ڈاؤن ایرو میں پریس کر رہا ہوں کنٹینیو ریڈنگ کیونکہ یہ تھوڑی سی ایکسیڈنگ تھی تو کنٹینیو ریڈنگ سے ہم جائیں گے اور اگر نہ ہوتی تو یہیں پہ کمپلیٹ ہو جاتی نیچے لنک جائے خان سٹی لکھا ہے وہ تھوڑا سا جس چیز کو میں نے ٹیگ کیا تھا جس طرح سٹی یا اگر آپ کسی لوکیشن کو کریں کہیں آپ لکھیں کہ I am eating this thing at Donald تو ڈونلڈ والوں کا لنک تھوڑا سا ایکسپلین بھی وہ نیچے کر دیتا ہے جیسے دیراج خان سٹی کو اس نے نیچے لکھ دیا جسٹ ناؤ یعنی ابھی ابھی میں نے کیا لنک ڈیرا غازی خان نیچے یہ پکچر آئی تھنک میری ہی ہے گرافک لنک لائک آپ لائک پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور ضرور لائک کیجیے گا میری پوسٹ کو لنک کامنٹ آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یار کیا بکواس لکھا ہے شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور کی جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کسی کی غزل کسی کی کوئی پوسٹ وغیرہ پسند آ جائے تو ہم شیئر کر لیتے ہیں ایڈ فوٹوز فوٹوز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں مور سے وہی کامنٹ وغیرہ میں ہم جا کے کامنٹ کر سکتے ہیں ایج بلکہ ڈاؤن ایرو آپ دیکھیں محسن یعقوب کی پوسٹ یہاں آ گئی ہے یہ پٹھان کو انویٹیشن ملا کوئی انہوں نے جوک شوک لکھا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں ایچ ایچ پریس کریں علی خان ترین فیلنگ ریلیکس اچھا جس پوسٹ پہ جتنے زیادہ کامنٹس ہو جائیں اگر ایک پوسٹ انہوں نے بے شک دو دن پہلے بھی کی تھی لیکن اس پہ کامنٹ لگاتار آ رہے ہیں ابھی دو منٹ بھی پہلے کوئی کامنٹ آ گیا تو وہ پھر اسینڈنگ آرڈر میں مطلب اوپر آ جاتی ہے اب میں نے اگر ایک پوسٹ ابھی کی ہے لیکن اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ دبتی جائے گی دبتی جائے گی اور باقی پوسٹیں اوپر آتی آتی آتی جائیں گی تو موسٹ ریسنٹ وہی ہوتی ہے جو جس کے کامنٹس بھی زیادہ ہوں اور ایک وہ ہوتی ہے جو ابھی ابھی ہوئی ہو اور ایک وہ جو جس کے کامنٹس جو ہے نا مطلب ابھی ریسنٹلی جس پہ کامنٹ ہوا ہو تو ایچ ایچ پریس کر کے آپ مزید یہ وہی دوبارہ ایچ ایچ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا کہ ہم پوسٹ کیسے کرتے ہیں اور کسی کی پوسٹ پڑھ کے کامنٹ کیسے کرتے ہیں اب یہ ہے کہ فیس بک میں ایک تو پوسٹ ہوتی ہے کہ فرینڈز آپ کے دیکھ سکتے ہیں پبلک دیکھ سکتی ہے ایک ہوتے ہیں ان باکس کرنا یا میسج کرنا میسج یہ ہے کہ میں نے جس کو میسج کیا صرف اس کو پتا ہے کہ میں نے اسے میسیج کیا ہے یا اس نے مجھے اور اسے پتا ہے مطلب اور کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور چیٹ بھی اسی طرح ہوتی ہے جو چیٹ ہم کرتے ہیں تو وہ صرف ہم دونوں کو ہی پتہ ہوتی ہے ہاں اگر کسی گروپ میں چیٹ کر رہے ہوں یا کسی پوسٹ پہ چیٹ کر رہے ہیں وہ جو جو اس پوسٹ میں ہوتے ہیں ان کو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم پرسنل چیٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر سامنے جو ہے نا نظر نہیں آتا باقیوں کو اور اسکائپ اس کے لیے بہت بہترین ہے ہم اکثر میں M dot Facebook dot com کے ساتھ اسکائپ بھی اوپن کر لیتا ہوں اور اسکائپ سے بھی چیٹ کرتا ہوں اسکائپ سے چیٹ کیسے کرتے ہیں وہ سمپل ہے جس طرح آپ اسکائپ کے کانٹیکٹس کو چیٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ فیس بک کے کانٹیکٹس کو بھی چیٹ کر سکتے ہیں صرف آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اسکائپ کے ساتھ فیس بک کو کنفیگر کرنا ہوگا انسرٹ ایف سیون سے لنکس لسٹ دوں گا ایم سے میسیجز ڈھونڈوں گا پھر M messages left parent six right parent یعنی چھ ان ریڈ میسیجز پڑے ہیں دوستوں نے بھیجے ہوں گے میں نے پڑھے نہیں تو میں انٹر پریس کروں گا اور جب آپ فیس بک پہ جس طرح ابھی میں ڈیمونسٹریشن دے رہا ہوں اور فیس بک پہ آن لائن ہو تو کوئی بندہ ہو سکتا ہے کسی نے مجھے پیچھے سے میسج بھیجا ہو بیک گراؤنڈ سے اور میں نے پڑھا نہ ہو تو وہ سامنے جو ہے نا مطلب اس طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ اس اس بندے نے میسج کیا ہے یہاں پہ سکس سیون ایٹ تو جب آپ فیس بک پہ اس طرح پوسٹ کر رہے ہو تو اس لنک کو بھی متواتر چیک کیجئے گا تاکہ آپ کا کوئی دوست ناراض نہ ہو کہ فیس بک پہ بھی بیٹھے تھے اور رپلائی بھی نہیں کیا ایچ پریس کروں گا ایک سیکنڈ یہ محمد زید صدیقی کو کل میں نے میسج کیا تھا تو وہ میسج سامنے ہے اپ ایرو میں پریس کروں گا کمپوز میسج یہ ہے کہ میں انٹر پریس کر کے کسی کو بھی مطلب کمپوز بھی میسج کر سکتا ہوں جو ابھی فیس بک پہ آن لائن ہے یا آف لائن ہے ان کو میں میسج بھیج سکتا ہوں اور ایک یہ ہوتا ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ بندہ آن لائن ہوتا ہے تو ہم اس کو میسج بھیجتے ہیں اس کے نام پہ جا کے جو ہے نا میسج کا لنک آتا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو میسج ہم اس کو بھیج دیتے ہیں اب یہ ان کا نام ہے محمد زید تھینکس یہ اب مطلب جو ہماری کامنٹ چل رہی تھی انہوں نے مجھے میسج کی یہ کون ہے عدنان امجد چودری یہ میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کوئی ویڈیو بھیجی ہے یہ نوید علیہ صاحب نے پوسٹ کیا ہے تو اوکے جی انہوں نے لکھا ہے اب یہ سوہیل بغلانی صاحب ایک ہے میں oh. ان کے ہیڈنگ پہ لنک پہ کلک کر رہا ہوں تاکہ میسج وہ جو اوپن ہو جائے کہ میں نے اور انہوں نے کیا کیا چیٹ کی تھی پریویس چیٹ میں دیکھ سکے ہم یہ اب اوپن ہو گیا بی پریس کروں گا ریپلائی بٹن اس سے اپیرو پر پریس کروں گا یہاں پہ میں جو کچھ لکھوں تو ریپلائی اور نیچے ریپلائی بٹن پہ کلک کروں گا تو ریپلائی جائے گا اپیرو پریس کروں گا سینڈ فرام چیٹ یعنی چیٹ میں انہوں نے ہم مجھے ریپلائی کیا تھا وینسڈے اور یہ ٹائم ڈی ٹی رائے یعنی ڈونٹ وری یار سہیل بغلانی انہوں نے میسج کیا اب میں آپ کو اپ ایرو مطلب ٹاپ ٹو باٹم لاتا ہوں سی سے کامبو باکس پریس کروں گا کامبو باکس اور اپ ایرو پریس کروں گا Sohail Baghlani active four minutes ago تو یہ جب کامبو باکس سے اپ ایرو آپ پریس کریں گے تو وہ آپ کو بتایا گیا ایکٹیو فور منٹس اگو یہ وہ اور جب ایکٹیو ہوگا تو مطلب ابھی بھی آن لائن ہوتے تو وہ خالی ان کا نام لیتا تو یا بعض اوقات آتا ہے ایکٹیو ٹو آر جگہ کر کے نا تو وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ابھی آن لائن ڈاؤن ایرو میں پریس کر رہا ہوں سی اولڈر میسیجز سے آپ پچھلے میسیجز بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہماری چیٹ ہوئی آپ لنک سہیل بغلانی ڈونٹ وری یار یہ انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں نے پچھلے میسیجز دیکھنے ہیں let suppose see older messages اس میں میں نے انٹر پریس کر دیا تو میں پھر بھی پریس کروں گا یا سی سے آپ کامبو باکس سلیکٹ کریں کامبو باکس ہو گیا فائیو منٹس کو ظاہر وقت گزرتا جا رہا ہے apply button see older messages مزید ابھی ہیں لنک میرجز میں نے کچھ میسیج کیا ہے فزکس کا دوست ہے کوئی چیٹ میں میں نے کچھ ان کو رپلائی کیا تھا فزکس کا دوست ہے یہ وہ تو وہ مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی اس طرح کی چیٹ جو پریویس چیٹ ہوگی یا اس طرح آپ چیٹ کر سکتے ہیں کسی دوست کے ساتھ اور یہ صرف سہیل اور میرے درمیان کی چیٹ ہے کسی اور کو نہیں پتا کہ ہم دونوں نے یہ یہ چیٹ کی ہے یا کیا کیا لکھا ہے تو تھوڑا بہت بندہ مطلب پرائیویسی میں جس طرح بات کر سکتا ہے دوستوں میں تو وہ یہاں پہ فرینکلی بات کر سکتا ہے اور کامبو باکس میں کیا ہے وہ بھی اب دیکھ لیتے ہیں اسپیس بار پریس کروں گا تاکہ کامبو باکس ایکسپینڈ ہو جائے delete delete selected archive report spam اور ابیوز تو فی الحال میں اس کو کچھ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ چاہیں تو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو کومبو باکس سے ڈیلیٹ کو سلیکٹ کر لیں گے اور نیچے اپلائی بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ میسج آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا کنٹرول ایف فور پریس کر کے اس کو کلوز کروں گا یہ دوبارہ میں میسیجز میں ہوں آپ اسی طرح اور لوگوں کے میسیجز پڑھ سکتے ہیں ان کو ریپلائی کر سکتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم آف لائن ہوتے ہیں کوئی میسج کرتا ہے تو ہم یہاں سے چیک کر کے اس کو ریپلائی کر سکتے ہیں لنک لسٹ لوں گا اور اب آپ کو میں نوٹیفکیشن نوٹیفکشن میں نے لکھا ہے اس طرح ایک نوٹیفکیشن ہوتی ہے ایک نوٹیفکیشن یہ ہوتی ہے جو گروپ ہم نے جو ہے میں نے بی ایس کمیونٹی جو ہے کوئی اور گروپ جوائن کیا تو لکھا آئے گا کہ بی ایس کمیونٹی میں اس طرح لوگوں نے مطلب کامنٹ کیا ہے یا یہ چیز کیا ہے یا یہ نئی پوسٹ آئی ہے تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے یا بعض اوقات ایسے آتا ہے کہ جس پوسٹ پر میں نے کامنٹ کیا جس طرح میں نے زید صدیقی کی پوسٹ پہ جزاک اللہ کامنٹ کیا تھا تو اب نیکسٹ ان کا اگر کوئی اور دوست کوئی کامنٹ کرے گا تو میرے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ زید صدیقی کی پوسٹ کے اوپر ایک اور کامنٹ آ گیا کہ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں یا نہیں تو وہ میں لنک پہ پریس کر کے وہ دیکھ سکتا ہوں کہ کس نے کیا پوسٹ کیا یا یہ بھی چیک کر سکتا ہوں کہ زید نے کر کر کے کے تو تو کچھ مطلب نہیں کیا یا اس طرح نا وہ ہم خاص طور پر ڈسکشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک میسج میں نے کیا تو دوبارہ وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ میرے سوال کا کس نے جواب ڈالا ہے اور اس کے جواب کا میں کیا سوال ڈالوں گا تو وہ اس طرح کر کے بھی ہم اس طرح ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں نوٹیفیکیشن کا لنک ہے اس پہ انٹرپریس کروں گا پچھلے دنوں کی مطلب دس مئی بارہ مئی چودہ مئی گیارہ مئی نو مئی اس کے ساتھ مطلب ترتیب سے ڈیٹس ہوتی ہیں ظاہرہ پرانی تو میں نے پڑھی ہیں تو اس نے صرف سیون لکھا تھا لیکن اگر آپ چاہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ بھول گئے یا کوئی نوٹیفیکیشن سرچ کر رہے ہیں تو آپ وہ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں ڈاؤن ڈاؤن ایرو کرتے جائیں تو نیچے لکھا آئے گا لنک سی مور نوٹیفیکیشن تو اس پہ کلک کریں گے تو مزید پرانی نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ کھلتی جائیں گی تو ابھی تو ٹوڈے ہے تو ٹوڈے میں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا Muhammad Husam likes your status یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے ڈیمونسٹریشن کی شروع میں کیا تھا good morning friends have a nice day تو محمد حسام میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اس کو لائک کیا اور یہاں نوٹیفیکیشن میں میرے پاس آ رہا ہے کہ انہوں نے لائک کیا ہے اگر ان کے علاوہ کسی اور نے بھی لائک کیا ہوتا تو وہ مجھے ایک اور لنک ہوتا کہ Muhammad Asam and two other مطلب لائک دس تو میں اس پہ کلک کر کے دیکھتا کہ ٹو ادر وہ کون سے ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو ڈیٹرمن کرایا تھا کہ جامی ملک کی پوسٹ پہ اٹھارہ لائک لنک لوگوں نے جو ہے نا مطلب لائکس کیے تھے تو وہ کیسے ہم نے دیکھا تھا تو ویسے ہی ہم دیکھیں گے یہاں محمد حمزہ اب یہ انہوں نے میرے ہی اسٹیٹس پہ جو ہے نا کیا کہ good morning to you dear friend what's up اب یہاں اوپر میں پریس کیا تو اب میں پہ کلک کروں گا اور میں ان کو رپلائی کروں گا جو انہوں نے کامنٹ کیا یہ وہی پیج اوپن ہو گیا دوبارہ یہ اب میں نے کمنٹ کیا تھا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کا مطلب مجھے ریکارڈنگ کرتے ہوئے اور مجھے اب لگتا ہے پوڈ کاسٹ بھی کہیں بہت بڑا بنا فوٹوز یہ محمد نیچے link Muhammad Hamza good morning you dear friend and لکھا ہے لائک like بھی کر سکتا ہوں اب میں اپنے اس پر کامنٹ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں بالکل مجھے پسند نہیں آیا ان کا کامنٹ میں انٹر پریس کروں گا وہ پوچھے گا are you sure you want to delete اور میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا لیکن ڈیلیٹ میں خیال کیجیے گا کہ انڈو نہیں ہو سکتا ایک دفعہ ڈیلیٹ ہو گیا تو وہ واپس نہیں آئے ستاون منٹ پہلے انہوں نے جو ہے نا یہ کیا اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ نوٹیفکیشن میں نے ابھی دیکھا write a comment dot dot dot edit اور اب میں یہاں لکھوں گا نتھنگ اسپیشل مطلب میں کلک کروں گا تو چلا جائے گا اب میں پھر بی پر بلکہ میں آپ کو ہاں بی پر ایڈیٹ باکس جس ناؤ ایڈٹ کر سکتا ہوں یہ صرف میرے پاس ہی لنک آئے گا اور آپ کے پاس بھی آئے گا اگر آپ نے لیکن میرے کومنٹ کے لیے ان کے پاس ڈیلیٹ کا لنک نہیں آئے گا کیونکہ یہ میری پوسٹ تھی اگر ان کی پوسٹ میں میں کوئی ایسا کامنٹ کروں تو نیچے ڈیلیٹ کا لنک آئے گا اور ان کے پاس اختیار ہوگا میری پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے میرے کامنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا اور گروپس میں ایسے ہوتا ہے کہ گروپ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کے پاس یہ لنک آ رہا ہوتا ہے ایڈٹ ڈیلیٹ اور وہ کسی کے کامنٹ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے کسی کی پوسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ مختار کل ہوتا ہے اس گروپ کا اب میں کنٹرول ایف فور سے اس کو کلوز کروں گا اور جو بقیہ نوٹیفکیشن تھے ان کو میں ریڈ کروں گا یہ میں نے شفٹ انٹر سے کھولا تھا تاکہ نئی پیج میں اوپن ہو اور میں ایزیلی جو ہے نا اس کو پھر کلوز کر کے بیک آ سکوں اب میں ڈاؤن ایرو پریس کر رہا ہوں Nasir Mumtaz likes your link post اب یہ pioneer B S English Dera Ghazi Khan یہ میرا ایک گروپ ہے میرے سیمسٹر کے دوستوں کا یہ اب میری پوسٹ تھی dear friend I am going to share blah blah blah تو وہ انہوں نے جو ہے نا اس کو لائک کیا ہے ناصر ممتاز صاحب نے تو یہ انہوں نے مجھے بتا دیا یسٹرڈے اب یہ یسٹرڈے پچھلے دن کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلے دن کیا کیا ہوا تھا Sharjeel Raj commented on link post you are following جی اب انہوں نے جی کامنٹ کیا ہے اس پوسٹ پہ جسے میں فالو فالو کر رہا ہوں مینس کہ میں نے اس پوسٹ میں کامنٹ کیا ہوگا یا میرے کسی دوست نے مجھے ٹیگ کیا ہوگا اس کامنٹ میں کہ بھائی ذرا غور سے اس پوسٹ کو دیکھو تو وہ جو ہے نا مطلب اب میرے پاس آ رہا ہے کہ شدیل راج صاحب نے جو ہے نا جی کا کامنٹ دیا ہے نیچے لکھے جامی ملک مینشن یو ان اب انہوں نے جامع ملک صاحب نے مجھے بی ایس کمیونٹی میں ایک پوسٹ پہ جو ہے مینشن کیا ہے ٹیگ میں اور مینشن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ٹیگ جو ہے ہم نارملی پوسٹ وغیرہ میں کرتے ہیں اور مینشن جو ہے ود ان دا کامنٹس بھی کر سکتے ہیں جس طرح اگر میں نے کامنٹ کیا تھا جزاک اللہ زید کی پوسٹ پہ تو میں نیچے جو ہے نا ان کو مینشن بھی کر سکتا تھا اب مینشن سے یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ایک اسپیشل نوٹس مل جاتا ہے مطلب نوٹیفیکیشن ایک تو ویسے بھی آ رہا ہے لیکن ایک اسپیشل نوٹیفیکیشن ملے گا کہ جیسا ابھی مجھے ملا کہ آپ کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ مجھے سوری مینشن کیا اگر وہ مجھے مینشن نہ کرتے تو میں کئی گروپس کا ممبرز ہوں ممبر ہوں تو میں ہر گروپ کو تو ڈیلی مطلب ایکسپلور نہیں کرتا تو اب انہوں نے مجھے مینشن کیا ہے تو کوئی خاص بات ہوگی اور میں نے اس کو چیک کیا تھا پہلے تو انہوں نے جو ہے نا انگلش کے متعلق کوئی انفو لینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے مجھے ٹیگ کیا اور جو پی سی پوسٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ شرجیل راج نے جی کیا تھا وہ بھی میں نے اس پوسٹ میں کامنٹ نہیں کیا تھا انہوں نے مجھے جامع ملک نے ٹیگ کیا تھا تب میں نے جو ہے اس وجہ سے وہ لکھا آ رہا تھا کہ یو آر فالوئنگ ان کیونکہ فالو ہوتا ہے یا آپ کامنٹ کریں اس میں یا آپ ٹیگ کریں یا آپ کو کوئی ٹیگ ٹیگ یا مینشن کرے تو جو ہے نا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ فلاں جو ہے نا گروپ میں یہ ہو گیا یہ کمنٹ آ گیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا تو یہ سب کچھ جو ہے نا اس کے اندر آتا ہے Muhammad Shahzad Hussain Pakistan technology foundation like کرنے کے لیے انہوں نے انویٹیشن دیا تو میں اس پہ کر کے لائک کروں کروں کروں گا گا گا میں ایج پریس یہ اس کا مطلب ہے جو ایکٹیو فرینڈز ہیں ان کی تعداد یہ بتا رہے یہ ان کا لوگو وغیرہ ہوگا graphic Pakistan assistive technology foundation ماشاء اللہ دو سو چھیاسٹھ لوگوں نے کچھ لائنیں ہیں اپنے پیج کے لحاظ سے جب آپ یا گروپ بنائیں گے تو اس طرح لائنیں لکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پیج ہے کس مقصد کے لنک لائک یا میں اس پہ لائک پہ کلک کروں گا تو لائک لنک میسج بھی کر سکتا ہوں ان کو کہ بالفظ میں میسج کر دوں گا مجھے آپ نے انوائٹ کیسے کیا یا کہاں آپ کو میرا نام ملا اس طرح کر کے مطلب آپ کوئی بھی میسج اس کو ان کو کر سکتے ہیں تو شہزاد صاحب کے پاس ڈائریکٹ چل جائے گا نیچے اباؤٹ لنک ہے نیچے میں ڈاؤن ایئر پریس کروں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پیج کس متعلق ہے آپ سرچ میں بھی جس طرح عمیر جاز کو آپ نے سرچ کیا تھا عمیر جاز کے نام کا اگر کوئی پیج سامنے آتا اور وہ کھلتا تو اس میں بھی اباؤٹ شباؤٹ یہ ہوتے لنک آپ ان کو ایکسپلور کر کے دیکھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہے فوٹوز ہیں اور یہ جو ان کے ممبرز ہوں گے یا جنہوں نے لائک کیا ہوگا وہی کر سکیں گے اور بعض گروپس ہوتے ہیں یا بعض پیجز ہوتے ہیں اس میں جب تک آپ نے لائک یا آپ نے گروپ خاص طور پر جوائن نہیں کیا ہوتا تو وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے پوسٹ کرنے کی لائک میں یہ چیز ان لائک آ گیا سامنے اب ان لائک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کی جو ہے نا اس کو پیج کو ان لائک کر دیا میں نے ان کے پیج کو لائک کیا ہے اور اب یہ ان لائک کا پوسٹ جو لنک ہے وہ سامنے آتا رہے گا بالفرض کبھی میں چاہوں کہ یار میں نے کیوں لائک کیا نہیں لائک کرنا چاہیے تھا تو میں جو ہے نا اس کو اس لنک پہ کلک کروں گا تو جو میرے جو لائکنگ تھی جو میرا ووٹ تھا دو سو سڑسٹھ تو وہ دوبارہ دو سو چھیاسٹھ ہو جائے گا تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی گروپ بعد میں احساس ہو کوئی پسند نہیں آیا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آلویز آپ کے پاس ہی اختیار ہے کنٹرول ایف فور سے اس کو کلوز کروں گا یہ نوٹیفیکیشنز ہو گئیں اسی طرح جو ہے نا میں نے آپ کو میسیجز دکھا دیے تو اب دو تین چیزیں ایک سیٹنگز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا insert F seven sorry I think میں نے وہ پھر ونڈو کلوز کر دی ونڈوز آر سے انٹر پریس کروں گا Windows Internet Explorer PC Cursor Facebook اب اوپن ہو رہی ہے یہ فیس بک اوپن ہو گئی اب بیس ہے یہ وہی پوسٹ والی جو مین پیج ہے وہ آپ کا سامنے آ رہا ہے اب میں نے سیٹنگز کرنی ہے فیس بک میں انسرٹ اپ سیون لوں گا اور اینڈ کی پریس کروں گا یہ لاگ آؤٹ کا لنک ہے اینڈ کی سے ٹھیک ہے مطلب اینڈ کی پریس کیا تو اس پیج پہ جو سب سے نیچے لکھا وہ ہے لاگ آؤٹ اور ابھی تو کیونکہ لنک لسٹ لی ہوئی ہے ویسے لکھا بھی آئے گا لاگ آؤٹ اور ساتھ بریکٹ میں امیر اعجاز یا آپ کا نام شو ہو رہا ہوگا فرض آپ کے دو تین اکاؤنٹس ہیں تو اس آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہاں سے پڑھ کے کہ بھی آپ نے کون سا لاگ ان کیا ہوا ہے رپورٹ آف پرابلم ہے کہ آپ کو کوئی پیج میں کوئی ایرر آ رہا ہے کسی پیج میں یا کوئی ایشو ہے تو آپ یہاں انٹر پریس کر کے فیس بک والوں کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ یہ یہ ایشو ہے ٹرمز اینڈ پالیسیز کے وہ کس ٹرمز اینڈ پالیسیز پہ آپ فیس بک یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے کام کا موسٹلی نہیں settings and privacy it is the settings which I was looking تو میں جو ہے نا اس پہ انٹر پریس کروں گا یہ سیٹنگز اینڈ پرائیویسی آپ چاہیں تو ایس سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس سے اوپر ایک ہیلپ کا لنک بھی ہے notes top S M S pokes pages event یہ اوپر لنکس آ رہے ہیں لیکن میں ایس پریس کر کے سیٹنگز پہ آتا ہوں سیٹنگز اینڈ پرائیویسی اور اس کو ایکسپلور کروں گا انٹر پریس کروں گا settings and privacy visited link settings settings link graphic up link link read main read settings land heading level 3 link general اب سیٹنگز میں کچھ لنک ہے ایک جنرل کا لنک ہے سیکیورٹی کا لنک ہے پرائیویسی کا لنک ہے پرائیویسی سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرمانٹلیٹنگ آپ کی جو پرائیویسی سیٹنگ ہو ہو ہو ہو public friend friends friends of کیا ٹائم لائن اینڈ ٹیگنگ آپ کر سکتے ہیں میں نے رکھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی جو ہے نا فوٹو میں ٹیگ نہ کرے کیونکہ یہ بڑا عذاب ہوتا ہے ایک بندہ فوٹو چڑھا دیتا ہے اور سب کو ٹیگ کر دیتا ہے تو فیس بک آپ کو بتاتا رہتا ہے فیس بک یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ بھی اس فوٹو میں موجود ہو تو میں نے اس کو کیا ہے کہ وہ میرے سے پہلے پوچھے کہ آپ اس کو ٹیگ کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو آپ بھی اس طرح یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں بلاکنگ بھی کر سکتے ہیں کسی بندے کو آپ بلاک بھی کر سکتے ہیں انفرینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو فرینڈ کیا اور آپ کو بندہ پسند نہیں آیا تو آپ اس کو انفرینڈ کر دیں لیکن بلاکنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی کوئی پبلک پوسٹ بھی نہیں دیکھ سکتا مطلب آپ کو کسی گروپ وغیرہ میں تو دیکھ سکتا ہے لیکن آپ کی وہ وال کو ٹائم لائن کو کبھی نہیں دیکھ سکتا چاہے آپ پبلک پوسٹ بھی کریں کریں پہ کلک گے میرا خیال ہے پبلک پوسٹ بھی نہیں دیکھ سکتا مجھے تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ابھی ہوا ہے لیکن آئی تھنک بلاگ جب آپ اس کو کر دیں گے تو وہ آپ کی پبلک پوسٹ بھی نہیں دیکھ سکے گا مزید آپ اس چیز کو چیک کر سکیں گے اور بلاک ممبر جو ہے نا وہ آپ کو دوبارہ فرینڈ ریکویسٹ بھی نہیں بھیج سکے گا Heading level 3 link text messaging. Text messaging یہ اس میں سے میں نے سلیکٹ کیے ہوئے اپنا موبائل نمبر ڈالا ہے تو کبھی جب میں فیس بک پہ نہیں ہوتا تو کچھ کچھ میسج ویسج میرے اس پہ میسج سیل پہ آ جاتے ہیں فری آف کاسٹ کوئی پیسے شیسے نہیں لگتے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جو ہے نا فلاں میسج جو ہے نا کسی نے آپ کے دوست نے کیا ہے تو اس طرح کر کے آ جاتا ہے تو وہ ایزی رہتا ہے بندہ فیس بک سے دور ہوتا ہے تو بندہ جا کے لاگ ان کر لیتا ہے ایپس یہ جس طرح اسکائپ کو میں نے اس کے ساتھ کرایا ہوا ہے اب میں جو ہے نا اسکائپ سے بھی فیس بک یوز کر سکتا ہوں ورنہ پہلے مجھے اجازت لینی پڑتی فیس بک سے پہلے شروع شروع میں میں نے اجازت لی فیس بک والوں نے الاؤ کیا اور اس ایپس کے اندر وہ اسکائپ ہے اور بالفرس کبھی مجھے لگے کہ یار میں اسکائپ کو نکال دوں اس ایپ سے تو میں انٹر پریس کر کے یہاں سے کو نکال دوں گا ڈاؤنر پریس کروں گا ایڈز اگر آپ چاہیں تو ایڈورٹیزمنٹ دے سکتے ہیں لیکن ایڈز کے جو ہے نا یہ آپ سے پیسے لیتے ہیں پیمنٹس کا میتھڈ یہ ایڈ سے ریلیٹڈ ہی I think support dashboard اس کا بھی مجھے خاص آئیڈیا نہیں ہے بس یہ کچھ سیٹنگز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں میں صرف جنرل کی سیٹنگ ایکسپلور کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور باقی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی کیسی کرنی ہے اس پوڈ کاسٹ کی طوالت کے باعث میں ان تمام جو ہے نا لنکس کو ایکسپلور نہیں کروں گا اور اگر آپ کو کسی لمحے لگے اور یہ میرا پوڈ کاسٹ سن کے کہ مجھے آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا تو آپ مجھے ایک ای میل ڈراپ کر دیجیے گا میں ان شاء اللہ جہاں سے میں نے اس سلسلے کو روکا ہے وہیں سے ایکسٹینڈ کر دوں گا لیکن مجھے اس بات کی امید ہے کہ جتنی آپ کو میں نے باتیں سمجھائی ہیں اگر آپ یہ ساری باتیں سمجھ چکے ہیں تو مزید آپ تھوڑا بہت ایکسپلور خود بھی کر لیں گے اور عمیر اجاز سے زیادہ فیس بک کو یوز کر سکیں گے میں لنک لسٹ لوں گا اور جنرل پہ آؤں گا جی،, جی جی جنرل گروپس کا ایک لنک تھا میں گروپس میں بھی جا سکتا ہوں جس طرح میں آپ کو بعد میں بھی دکھاؤں گا کہ گروپس کیا ہیں لیکن میں جنرل پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے لنک نیم او میرے یہاں کلک کر کے نام بھی اپنا چینج کر سکتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے اپنے ای میل بھی چینج کرسورڈ بھی چینج کر سکتا ہوں لینگویج انگلش میں چینج کر سکتا ہوں آج کل اردو میں بھی آ گیا اور بہت سے لوگ اردو میں بھی کرتے ہیں اردو فونٹ میں رومن میں نہیں اردو فونٹ میں بھی تو آپ یہاں سے لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں ڈیٹا ڈی ایکٹیویٹ یہ اکاؤنٹ یہاں سے لوگ کر سکتے ہیں بعض لوگ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیٹیلز وغیرہ ان کے فرینڈس بھی نہیں دیکھ سکیں گے تو وہ بعض وجوہات کی بنیاد پہ ہم ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے یا اڑتالیس گھنٹے بعد وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور آپ کو لاگ ان نہیں کرنا ہوتا یہ نہیں کہ بھائی آپ ڈی ایکٹیویٹ پہ کلک کر دیں اور پھر دوبارہ لاگ ان بھی کرتے رہیں تو ڈی ایکٹیویٹ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ فیس بک کو کافی لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دیں تو ہیک وغیرہ ہو سکتا ہے یہ مطلب فوٹوز وغیرہ یہ چیزیں کسی کے پاس جا سکتی ہیں تو ڈی ایکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں تو نہ کوئی آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتا ہے اور نہ آپ کی جو ہے نا پوسٹ وغیرہ دیکھ سکتا ہے آئی تھنک پریویس پوسٹ بھی نہیں دیکھ سکتا تو یہ جنرل کے اندر کچھ دیکھیں نیم لنک ہے اس پہ میں میں انٹر پریس کرتا ہوں ہوں لیٹ سپوز چینج کرنا چاہتا time period, non apostrophe t at any e, unusual capitalization, comma, punctuation, comma, characters or random words, period. وہ کہتے ہیں پنکچویشن ونکچویشن یہ نہ ڈالو اور یہ لمیٹیشن ہے اگر ابھی آپ نے چینج کر دیا تو ساٹھ دن تک پھر وہی نام آپ جو ہے نا چلاتے رہنا یہ نہیں ہے کہ بھئی ابھی چینج کیا دو منٹ بعد پھر آ جاؤ پھر چینج کیا تو یہ جو ہے نا تنگ نہ کرو تو یہ انڈائریکٹلی آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں لرن مور آپ اس کو مزید ان کی ٹرمز پڑھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے فرسٹ نیم عمیر لکھا ہے میں چاہوں اس کو چینج کر سکتا ہوں یہ ایڈٹ باکس ہے مڈل نیم کچھ نہیں لکھا لاسٹ نیم ایڈٹ اجاز تو عمیر اجاز مطلب میرا نام تو یہ لاسٹ نیم اجاز لکھا ہوا ہے alternate name optional include this on my timeline alternate name شاید نک نیم آئی تھنک یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیا تو یہاں چیک باکس کو چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کی میری ٹائم لائن شو کرے یا نہ کرے اگر نہیں چیک چیک کرنا چاہتے تو بار پریس کر دیں گے ان ہو جائے گا یہ چیز آپ اپنا فیس بک پاس ورڈ ڈالیں گے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ چینجز آپ ہی کر رہے ہو تو یہاں پاس ورڈ ڈالیں گے اس کے بعد پھر آپ سیو کریں گے تو اگر آپ کا پاس ورڈ اوکے ہوگا مطلب آپ ہی ہیں تو وہ آپ کے جو نام اگر وہ میرجاز کی جگہ میں نے کچھ اور لکھ دیا میرج خان لکھ دیا یا کچھ اور لکھ دیا تو وہ سیو کر دے گا اور نیکسٹ سکسٹی ڈیز تک وہ نام یہی رہے گا اور اگر میں چینج کرنا چاہوں تو سکسٹی ڈیز کے بعد چینج کروں گا اور اگر چینج نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر جب تک میں چینج نہیں کروں دو سال چار سال چھ سال گزر جائیں تو وہ وہی نام رہے گا تو یہ جنرل سیٹنگ کی ایک سب سیٹنگ تھی تو کنٹرول ایف فورس اس کو کلوز کروں گا اور یہ میں نے یعنی شفٹ انٹر سے نہیں کھولا تھا اس لیے جو ہے نا کنٹرول ایف فور جب میں نے کیا تو فیس بک بھی کلوز ہو گئی تو یہ کچھ سیٹنگز تھی فیس بک کے لحاظ سے لاسٹلی میں آپ کو ایک گروپ کی سیٹنگ دکھاؤں گا ونڈوز آر ہاں۔ اب میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ M dot Facebook dot com ہم یوز کرتے ہیں تو میں اکثر جب کسی گروپ میں میں نے جانا ہوتا تو میں لکھتا ہوں T T P colon slash slash H T T P colon slash slash M dot Facebook dot com slash groups تو یہ ڈائریکٹ آپ کو لے جائے گا اس پیج پہ جہاں پہ آپ نے جو جو گروپ جوائن کیا ہوگا ڈفرینٹ گروپس کے لنکس ہوں گے میں انٹر پریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو ویسے ٹائم لائن وغیرہ میں جس طرح ابھی ہم سیٹنگز میں تھے تو سیٹنگ میں ایک گروپ کا لنک آپ کو نظر آیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ چونکہ میں نے کلوز کر دی تھی تو پھر میں دوبارہ اس سیٹنگ تک نہیں گیا تو میں آپ کو ڈائریکٹ ایک لنک بتا رہا ہوں آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہو جی جی پریس کر کے گروپ آ جائے گا تو گروپ پہ کلک کر لیں گے تو یہی پیج آ جائے گا یا H T P dot Facebook dot com slash groups پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اب یہ سرچ بٹن سرچ بٹن آپ کوئی گروپ سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور جیسے سرچ بٹن وہاں پہ کام کرتا ہے یہاں پہ بھی کریٹ نیو گروپ آپ کوئی نیا گروپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اس لنک پہ کلک کر کے آپ گروپ کا نام سیٹنگ سیٹنگ دیں گے ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا یہ وہ اور پھر آپ گروپ ایڈ کر سکتے ہیں دوستوں کو کہہ سکتے ہیں جوائن کریں یا دوستوں کو انویٹیشن دے سکتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے میری نوٹیفیکیشن میں دیکھا تھا کہ شہزاد صاحب نے مجھے انویٹیشن دیا تھا اور میں نے ان کے پیج کو لائک کیا تھا گروپ میں جوائن ہوتا ہے پیج میں لائک ہوتا ہے گروپس ہیڈنگ لیول تھری اب یہ اس لحاظ سے کرتا ہے جو آپ نے موسٹ ریسنٹلی یوز کیا اور pioneer B S English D J کے میرے گروپ لسٹ میں وہ گروپ ہے جو میں نے ریسنٹلی یوز کیا تھا تو اب اس پہ میں کلک کر کے اس گروپ میں جا سکتا ہوں یوز ٹو ڈے آج میں نے اس کو یوز کیا مطلب پہلے تو B S community three college three کہانیاں یہ دوسرا لنک ہے اس پہ میں کلک کر کے اس گروپ میں جا سکتا ہوں اور پوسٹ ڈیٹیل پوسٹ ہیں وہ میں دیکھ سکتا ہوں ایک ہفتہ فیس بک گروپ جو پی ایف والوں کا ہے وہ مطلب میں نے یوز کیا جوائن کیا تو اس لحاظ سے اب میں کسی گروپ پہ جانا چاہوں تو اس کے لنک پہ پریس کروں گا اور وہ پیج اوپن ہو جائے گا اور اس پہ کی گئی پوسٹ جو ایچ ایچ سے میں دیکھوں گا تو وہ ان دوستوں کی پوسٹ ہوگی جو اس گروپ میں ہوگی اور کسی کو نظر نہیں آئیں گی یا نظر آئیں گی بھی تو وہ گروپ کی سیٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گروپ انہوں نے کیسا رکھا ہوا ہے تو باقی جو ہے وہ آپ کے ٹائم لائن پہ موسٹلی شو نہیں ہوں گی مطلب ریسنٹلی جس طرح ابھی بی ایس کمیونٹی انہوں نے پوسٹ کی تھی اس اس طرح شو ہوں گی لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی تمام وہی پوسٹ ہوں جو اس گروپ میں ہوئی ہیں اس گروپ میں جائیں گے تو آپ کو صرف وہی پوسٹ نظر آئیں گی اور کوئی پوسٹ نظر آئیں گی صرف وہ وہی پوسٹ نظر آئے گی جو ممبرز نے کی ہوں گی تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ ممبر ہیں تو بی بی کر کے پوسٹ بٹن ڈھونڈیں گے اور وہاں پوسٹ آپ اسی طرح کریں گے جس طرح ہم پوسٹ مین اپنی پیج پہ کرتے ہیں ٹائم لائن پہ کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہ جو پوسٹ ہوگی یہ صرف آپ کے اس گروپ میں ہوگی اس گروپ کے دوست دیکھ سکیں گے یا اس گروپ کے دوستوں کے مین پیج پہ آئے گا کہ جس طرح میں میرے مین پیج پہ آیا تھا کہ Jami Malik greater B S community تو ان کے پیج پہ بھی آئے گا greater pioneer B S English یا اس طرح کر کے لنکس آ سکتے ہیں یا اس طرح پوسٹ آ سکتی ہے تو یہ آل اباؤٹ آگا تھا فیس بک سے ریلیٹڈ اور مجھے کافی حد تک امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پوڈ کاسٹ کچھ حد تک آپ کے لیے یوزفل رہا ہوگا موسٹلی جو ہے نا مطلب کچھ دوستوں کی ریکویسٹ تھی علی علی کو میں نے سکھانا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک جو ہے نا پوڈ کاسٹ بنا لوں تاکہ بہت سے دوستوں کو فائدہ ہو اسی طرح طالب بھائی نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تھی شجات بھائی نے کہا تھا تو آئی گیس بہت سے آپ کے آپ لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں فیس بک یوز کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا کہ سیٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کریں تو میرا پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم سیونگ رہے گا اس حوالے سے میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور میں انکریج کروں گا کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ Umair the scholar at Gmail dot com پر مجھے میل کر سکتے ہیں یا Umair the scholar U M A I R T H E S C H O L A R at اور جی میل ڈاٹ کام اور یا جس میلنگ لسٹ پر یا جہاں پر میں نے یہ پوسٹ کی ہوگی میل کی ہوگی تو آپ وہاں پہ رپلائی کر کے بھی مجھے آف لسٹ آن لسٹ آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میں نے اپنی ویب سائٹ جس کا پہلے یو آر ایل ہوا کرتا تھا podcast podcast dot site fifty dot net اور آج کل میں نے اس کو ری نیم کیا ہے وہ podcast dot site fifty dot net سے بھی وہ سائٹ ہی اوپن ہوتی ہے اور عمیر اجاز ڈاٹ ٹی کے سے بھی وہی سائٹ اوپن ہوتی ہے تو Umair Ijaz dot T K website پہ آپ جائیں گے اور وہاں آپ ایک لنک لیں گے لنک ہوگا فیڈ بیک کا اور فیڈ بیک کے لنک پہ آپ کلک کریں گے اور ایک نیو پیج اوپن ہوگا وہاں تین ایڈٹ باکسز ہوں گے آپ اپنا نام لکھیں گے ایک ایڈٹ باکس میں دوسرے ایڈٹ باکس میں آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے تاکہ میں آپ کو مطلب اگر آپ نے کوئی کوشچن یا کوئی سجیشن دی ہے تو میں آپ کو رپلائی کر سکوں اور تھرڈ باکس ہوگا کامنٹ کا اور اس میں آپ کامنٹ لکھ سکتے ہیں کہ یار کیا بکواس تھا یا بڑا اچھا ریکارڈ کیا تھا تو it's up to you every comment جو ہے وہ از مور دین ویلکم تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے کامنٹ سے میرے پوڈ کاسٹ مزید امپروومنٹ کی طرف جائیں گے اور اسی لیے میں سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تو وہاں پہ آپ سبمٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا پوڈ کاسٹ آپ کو کوئی ای میل کوئی کچھ نہیں کرنا وہ ڈائریکٹ میرے پاس پوڈ کاسٹ کا جو کامنٹ ہوگا وہ آ جائے گا سائٹ کا یو آر ایل ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں W W W dot Umair Ijaz dot T K یعنی U M A I R dot sorry W W W dot U M A I R تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس میری وہ ویب سائٹ آ جائے گی اور اگر آپ میرے دیگر پوڈ کاسٹ بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہیں پہ ایک لنک ہوگا انگلش پوڈ کاسٹ کا تو وہاں سے آپ میرے انگلش پوڈ کاسٹ اٹھا سکتے ہیں اس لنک پہ کلک کر کے اور نیچے ایک اردو پوڈ کاسٹ کا لنک ہوگا وہاں سے آپ میرے اردو پوڈ کاسٹ اٹھا سکتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ بھی وہاں پہ میں اسے آج اپلوڈ کر دوں گا اور میرے ریسنٹ پوڈ کاسٹ بھی وہیں پہ آپ کو ملیں گے تو زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہوگی کوئی خاص پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا جائے تو آپ ضرور ریکویسٹ کیجیے گا کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ بھی جیسے میں نے کچھ تین چار دوستوں کے نام لیے تو انہی کی ریکویسٹ کی وجہ سے ہی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا میرا ذہن گیا کہ میں فیس بک کے متعلق ایک پوڈ کاسٹ بناؤں تو آپ ریکویسٹ کریں گے تو مجھے کوئی چیز ایسے کوئی سافٹ ویئر ریکویسٹ کریں گے اور مجھے اس پہ عبور ہوگا تو میں ضرور اس کا بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروں گا ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ